روٹھی رانی منشی پریم چند شادی کی تیاری امادے جیسلمیر کے راول لون کرن کی بیٹی تھی جو سن پندرہ سو چھیاسی عیسوی میں راج گتی پر سشوبھت تھا بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے تو دل ذرا ٹوٹا مگر جب اس کے سوندر کی خبر آئی تو آنسو پوچھ گئے تھوڑے ہی دنوں میں اس لڑکی کے سوندر کی دھوم سارے راج پتانے میں مچ گئی سکھیاں سوچتی تھیں کہ دیکھیں یہ یوتی کس بھاگیوان کو ملتی ہے وہ اس کے آگے دیش دیش کے راجوں مہاراجوں کے گڑوں کا پکھان کیا کرتی اور اس کے جی کی تھا لیتی لیکن اما دے اپنے سوندر کے گرو میں کسی کو خیال میں نہ لاتی تھی اور صرف اپنے باہری گڑوں پر اسے گرو نہ تھا اپنے دل کی مضبوطی حوصلے کی بلندی اور ادارتا میں بھی وہ بے جوڑ تھی اس کی عادتیں ساری دنیا سے نرالی تھیں چھوئی موئی کی طرح جہاں کسی نے انگلی دکھائی اور وہ کم لائی ماں کہتی بیٹی پرائے گھر جانا ہے تمہارا نباہ کیوں کر ہوگا باپ کہتا بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا نہ ماننا چاہیے پر وہ اپنی دھن میں کسی کی نہ سنتی سب کا جواب اس کے پاس خاموشی تھی کوئی کتنا ہی بھونکے جب وہ کسی بات پر اڑ جاتی تو اڑی ہی رہتی آخر لڑکی شادی کرنے کے قابل ہوئی رانی نے راول سے کہا بے خبر کیسے بیٹھے ہو لڑکی سیانی ہوئی اس کے لیے ور ڈھونڈو بیٹی کے ہاتھوں میں مہندی رچاؤ راول نے جواب دیا جلدی کیا ہے راجا لوگوں میں چرچا ہو رہی ہے آج کل میں شادی کے پیغام آیا چاہتے ہیں اگر میں اپنی طرف سے کسی کے پاس پیغام بھیجوں گا تو اس کا مزاج آسمان پر چڑھ جائے گا مارواڑ کے بہادر راجا مالدیو نے بھی امادے کے سنسار داہک سوندر کی کھیاتی سنی اور بنا دیکھے ہی اس کا پریمی ہو گیا اس نے راول سے کہلا بھیجا کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیجیے ہمارے اور آپ کے بیچ پرانے زمانے سے رشتے ہوتے چلے آئے ہیں آج کوئی نئی بات نہیں راول نے یہ پیغام پا کر دل میں کہا واہ میرا تو سارا راج تباہ کر ڈالا تہس نہس کر ڈالا اب شادی کا پیغام دیتے ہیں مگر پھر سوچا کہ شیر پنجرے میں ہی پھنستا ہے ایسا موقع پھر نہ ملے گا ہرگز نہ چوکنا چاہیے یہ سوچ کر راول نے سونے چاندی کے ناریل بھیج دیے راو مالدیو جی بارات سجا کر بیاہ کرنے آئے چیتا اور کومپا جو اس کے سورما سردار تھے اس کے دائیں بائیں چلتے تھے راول نے اپنی رانی کو بلایا اور قلعے کے جھروکے سے راؤ مالدیو کی سواری دکھا کر کہا یہ وہی آدمی ہے جس کے ڈر سے نہ مجھے رات کو نیند آتی تھی نہ تجھے کل پڑتی تھی یہ اب اس دروازے پر تورن باندھے گا جو اکثر اسی کے ڈر کے مارے بند رہتا ہے مگر دیکھ میں بھی کیا کرتا ہوں اگر چوری میں سے بچ کر چلا گیا تو مجھے راول مت کہنا بیٹی تو ودھوا ہو جائے گی پر تیرے دل کا کانٹا جنم بھر کے لیے نکل جائے گا بلکہ سارے راج پتانے کو امن چین حاصل ہو جائے گا رانی یہ سن کر رونے لگی راول نے ڈانٹ کر کہا چپ رونے لگی تو بات پھوٹ جائے گی پھر خیریت نہیں یہ ظالم سبھی کو کھا جائے گا دیکھ ذرا شادی کرنے آیا ہے مگر فوج کتنی ساتھ میں لایا ہے جیسے کسی سے لڑنے جا رہا ہو اتنی فوج تو گڈ سولر کا سارا پانی ایک ہی دن میں پی جائے گی ہم تم اور سب شہر کے باشندے پیاسے مر جائیں گے رانی کو بیٹی کے ودھوا ہو جانے کے ڈر سے شوق تو بہت ہوا مگر پتی کی بات مان گئی اور چھاتی پر پتھر رکھ کر چپ ہو گئی تاہم اس کی گھبراہٹ اور پریشانی چھپائے نہیں چھپتی تھی بیٹی ماں کو گھبرایا ہوا دیکھ کر سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے مگر پوچھنے کی ہمت نہ پڑی بیٹی کی ذات اتنی ڈیٹھائی کیسے کرتی ماں کا رونا محبت کا رونا نہ تھا جب اس نے ماں کی بے چینی ہر کھڑ بڑھتے ہوئے دیکھی تو تاڑ گئی کہ آج سہاگ اور رنڈا پا ساتھ ملنے والا ہے جی میں بہت تڑپی تل ملائی مگر کلیجہ مسوس کر رہ گئی کیا کرتی ہمارے یہاں بیٹیاں بن سنگھوں کی گائے ہے ماں باپ اس کے رکھوالے ہیں مگر جب ماں باپ ہی اس کی جان کے گراہک ہو جائیں تو کون کس سے کہے سخی سہیلیاں پھولی پھولی پھرتی تھیں راج محل میں آنے بج رہے تھے چاروں طرف خوشی کے جلوے نظر آتے تھے ادھر باراتیوں میں بھی خوب تیاریاں ہو رہی تھیں ناچ گانے کی محفل گرم تھی مگر افسوس کسی کو کیا معلوم کہ جس دلہن کے لیے یہ سب ہو رہا ہے وہ اندر ہی اندر کھلتی جا رہی ہے سکھیاں اسے دلہن بنا رہی ہیں کوئی اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی رچاتی ہے کوئی موتیوں سے مانگ بھرتی ہے کوئی چوٹی میں پھول گونتی ہے کوئی آئینہ دکھا کر کہتی ہے خوب بنی مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ بنی کی جان پرا بنی ہے جیوں تیوں دن ڈھلتا ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے سکھیاں اور ہی ہی دھیان میں میں ہیں یہاں بات اور اور ہے اما دے کے جھرمٹ سے اٹھ گئی بھاریلی نام کی ایک سگڑ سہیلی کو اشارہ کر کے الگ بلایا اور کچھ باتیں کرنے لگی بھاریلی روپ بدل کر چپکے سے رادھو جی جوتشی کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کیا آپ نے کسی کنواری کنیا کے بیاہ کا مہورت نکالا ہے اور انہوں نے جواب دیا اور کسی کا تو نہیں راول جی کی بائی کے بیاہ کا مہورت البتہ نکالا ہے بھاری لی کیا آپ پھیروں کے وقت بھی جائیں گے جوتشی نہ جاؤں گا تو مہورت کی خبر کیسے ہوگی بھاری لی کیا اس شہر میں آپ اور بھی کہیں مہورت بتاتے اور شادیاں کرواتے ہیں جوتشی سارے شہر میں میرے سوا ہے ہی کون راجا پرجا سب مجھے کو بلاتے ہیں بھاری لی جوتش جی ناراض نہ ہوئیے گا جن لڑکیوں کی شادیاں آپ کرواتے ہیں وہ کتنی دیر تک سہاگن رہتی ہیں چونک کر ہیں یہ تو نے کیا کہا کیا مجھ سے دل لگی کرتی ہے بھاری لی نہیں جی دل لگی تو نہیں کرتی سچ مچ کہتی ہوں جی ان باتوں کا جواب میرے پاس نہیں تیرا جو کچھ مطلب ہے صاف صاف کہہ بھاری لی کچھ نہیں آپ اپنے مہورت کو ایک اور بار جانچ لیجئے جی کچھ کہے گی بھی بھاری لی آپ اپنی سائد پھر سے دیکھ لیجیے تو کہوں جوتشی چل دور ہو بوڑھوں سے کھیل نہیں کرتے یہ کہہ کر جوتشی جی اندر چلے گئے مگر پھر سوچ وچار کر پٹی نکالی سائد کو خوب اچھی طرح جانچا اور انگلیوں پر گن گنا کر بولے مہورت میں کوئی دوش نہیں ہے بھاری لی اداسور میں تو پھر قسمت ہی پھوٹی ہوگی جتی پونچکا ہو کر نہیں میں نے جنم پتری دیکھ کر مہورت نکالا تھا بھاریلی اجی کرم پتری بھی دیکھی ہے تمہارے مہورت میں تو بائی جی کو دکھ بھوگنا لکھا ہے جوتشی تو کیا راول جی دگا فریب کرنے والے ہیں بھاری لی ہاں راؤ مالدیو کو یوں تو مارنے سے رہے اب سلاح ہوئی ہے کہ شادی کے وقت چوری میں انہیں مار ڈالو جی ارے رام رام ایسے راجاؤں کو دھکار ہے بھاری لی مہاراج اس وقت ان باتوں کو تو رکھو اگر رہائی کی کوئی تدبیر ہو تو بتاؤ جیوتشی جب راول جی ہی کو بیٹی پر رحم نہیں آتا تو میں غریب براہمن کیا کر سکتا ہوں بھاری لی انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے جیوتشی تو تو ہی بتا میں کیا کروں بھاری لی اچھے جیوتشی ہو راج درباری ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا کروں جی راج درباری ہونے سے کیا ہوتا ہے تو نے سنا نہیں گرو گرو ودیا اور سر سر بدھی بھاری لی تو پھر میری تو یہی صلاح ہے کہ راو مالدیو کو ساودھان کر دینا چاہیے جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے بھاری لی تو کیا میں بائی جی سے جا کر کہہ دوں کہ تمہارا کام ہو گیا جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے بھاری لی جی ہاں جوتشی اچھا میں جاتا ہوں شادی دن ڈھل گیا بازار میں چھڑکاؤ ہو گیا لوگ بارات دیکھنے کے لیے گھروں سے امڑے چلے آتے ہیں جوتشی نے دربار میں جا کر راول سے کہا اب اگوانی کرنے کا سمے پاس آ گیا ہے اب سواری کی تیاری کا حکم دیجیے راول بہت اچھا بارات والوں کو بھی اس کی خبر کر دوں جوتشی ہاں خوب یاد آیا ایک بات مجھے مارواڑ کے جیوتشیوں سے پوچھنی ہے راول وہ کیا جیوتشی جنم پتری سے تو نہیں پر بولتے نام سے راو جی کو آج چوتھا چندرما اور آٹھواں سورج ہے راول تو اس سے کیا مہورت تو آپ نے جنم پتری سے ہی نکالا ہے جیوتشی مہاراج پکارنے کے نام سے بھی گرہ دیکھے جاتے ہیں چوتھا چندرما اور آٹھواں سورج اسگن ہوتا ہے کوئی گرہ بارواں نہیں ہے نہیں تو راول جی میں اچھا کیا ہوتا جو بارواں گرہ بھی ہوتا تاکہ تینوں اصن ایک ہی جگہ ہو جاتے مارواڑ بڑا راجیہ ہے وہاں جوتشیوں کی کمی نہیں انہوں نے ضرور سب باتوں پر وچار کر لیا ہوگا آپ کچھ نہ کہیے گا نہیں تو انہیں خامخواہ شک ہو جائے گا جوتشی انہیں سچیت کر دینا میرا دھرم ہے میں آپ کے خاندان کا ہت چاہنے والا ہوں میں ابھی جا کر ان سے کہتا ہوں کہ وپتی کو کاٹنے کی کوئی یوکتی کیجیے راول کیا یوکتی ہو سکتی ہے جوتشی یہی دان پنیہ اتیادی راول یہ سب میں اپنی طرف سے کرا دوں گا ان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے جوتشی نہیں یہ دان انہی کی طرف سے ہونا چاہیے راول کیا میری طرف سے ہونے میں کچھ برائی ہے جوتشی اپنی طرف سے تو تب دان کرایا جاتا جب بائی جی کے گرہ خراب ہوتے راول اچھا آج بائی جی کا گرہ کیسا ہے جوتشی بہت اچھا بہت شبھ پھر عورت کے گرہوں کا اچھا یا برا ہونا ادھکتر اس کے پتی کے گرہوں پر آدھارت ہوتا ہے اس لیے بائی جی کا بھی وہی گرہ سمجھنا چاہیے جو راو جی کا ہے راول اچھا تو بارات میں ہو آئیے دیر نہ کیجیے گا یہاں بھی کام ہے جوتشی چٹکی بجا کر یوں گیا اور یوں آیا راول سے حکم پا کر جوتشی خوش خوش وہاں چلے راؤ مالدیو جی کو خبر ہوئی کہ جوتشی رادھو جی آتے ہیں راؤ جی نے کہا ان کا بڑے سمان سے سواگت کرو وہ بڑے نامی جوتشی ہیں وہ کیا ان کے بیٹے چنڈو جی بھی جوتش ودیا کے بڑے پنڈت ہیں چوپدار اور ڈیوٹھی دار دوڑے اور جوتش جی کو اپنے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے آئے جتش جی آشیواد دے کر بیٹھ گئے راؤ جی نے کشل منگل پوچھ کر کہا آپ نے ادھر آنے کا کشٹ کیسے کیا جوتش ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ سائت وچارنی ہے یہ سنتے ہی لوگ ہٹ گئے جوتش جی راول صاحب سے دو دو باتیں کر کے چل دیے راؤ جی کو بڑی چنتا ہوئی فوراً سرداروں کو بلا کر صلاح مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں کیا کیا جانا چاہیے اتنے میں نکاروں کی آواز آئی چوترفا شور مچنے لگا کہ راول جی کی سواری آئی تب راو جی بھی سر پر مور اور ماتھے پر سہرا باندھ کر اپنے ڈیرے سے باہر نکلے اور گھوڑے کی پوجا کر کے اس پر سوار ہو گئے بارات چڑھی کچھ دور جا کر سب جلوس تھم گیا فرش فروش تکیا مسند لگا دیے گئے راول اور راؤ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے اترے اور گلے ملے پھر نشان کا ہاتھی آگے کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ دونوں مہاراجے قلعے کی طرف چل دیے دروازے پر پہنچ کر راول جی تو اندر تشریف لے گئے اور راو جی تورن باندھنے کی رسم ادا کرنے پیچھے پہنچے رنواس میں پھر دونوں مل کر ایک ساتھ مسند پر بیٹھ گئے راج محل میں شادی کی تیاریاں ہو گئی ناظر راؤ جی کو بلانے آیا راؤ جی کے ساتھ راول جی بھی اٹھے مگر راؤ کے سرداروں نے انہیں روکا کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں راول جی نے جھانسا دے کر چاہا کہ میں بھی یہاں سے چلا جاؤں مگر کون جانے دیتا راو کے سرداروں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بیچ میں بٹھا لیا اب تو لینے کے دینے پڑ گئے جاتے تھے راو کو مارنے اب اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے ان کے سردار بھی سب سٹی پٹی پھول گئے ادھر راو جی بے کے دھیرے سے رنواس میں داخل ہو گئے جنانی ڈیوڈھی میں پہنچتے ہی امادے کی ماں نے راو جی کی آرتی اتاری ان کے ماتھے پر دہی کا ٹیکا لگایا اور جی میں کہا کہ ایسے ہی میرا کلیجہ ٹھنڈا رہے اس کے بعد ناک کھینچ کر جیسے ور کی ماں بارات روانہ ہونے سے پہلے اسے دودھ پلاتی ہے ویسے ہی ساس اس کے ماتھے پر دہی لگاتی ہے یعنی اسے اپنی لڑکی کا پتی مان لیتی ہے کہاوت بھی ہے کہ دہی کی بات صحیح تو ان کے سر پر دہی کا ٹیکا لگا کر اور ناک کھینچ کر اپنا دوپٹہ ان کے گلے میں ڈال کر انہیں چوری میں لے آیا گیا براہمن وید منتر بڑے مدھر سور سے پڑھنے لگے آگ میں آہوتی پڑی ہون ہونے لگا راؤ جی کا ہاتھ اما دے کے ہاتھ سے ملایا گیا اما دے آگے ہوئی اور راؤ جی پیچھے پیچھے چلے تین بار ہون کنڈ کی پریکرما کی گئی تب عورتیں یہ گیت گانے لگیں پہلے پھیرے بائی کاکاری بھتیجی دوجے پھیرے بائی ماماری بھتیجی تیجے پھیرے بائی بواری بھتیجی گیت کا مطلب یہ ہے کہ باپ لڑکی اس وقت تک دے چکتا ہے جب داماد سے گلے ملتا ہے ماں اس وقت جب وہ داماد کے ماتھے پر دہی کا ٹیکا لگاتی ہے اس کے بعد وید اور شاستر کے انوسار لڑکی کا وواہ ہوتا ہے اس وقت اس پر چاچا ماما اور بوا کا تھوڑا بہت حق رہ جاتا ہے اگر چاچا کو کچھ کہنا ہو یا آپتی کرنی ہو تو پہلے پھیرے تک کر سکتا ہے ماما دوسرے پھیرے تک اور بوا تیسرے پھیرے تک چوتھے پھیرے میں لڑکی پرائی ہو جاتی ہے پھر کسی کا اس پر کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا اس لیے چوتھے پھیرے سے پہلے دولہا دلہن کے آگے آ جاتا ہے جیسے اس وقت سے وہ اس کا پتی اور سوامی مانا جاتا ہے اس گیت سے یہ بھی پرکٹ ہوتا ہے کہ بوا کا حق لڑکی پر بہت مانا گیا ہے چوتھے پھیرے میں راؤ جی آگے ہو گئے اور اما دے ان کے پیچھے چلنے لگی تب عورتوں نے یہ پچھلا بند گا کر اپنا گیت پورا کیا چوتھے پھیرے بائی ہوئی رے پرائی گیت سنتے ہی ماں اور بہنوں کے دل بھر آئے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے کہ اب پیاری اما دے پرائی ہو گئی اس طرح یہ شادی بیساکھ سدی تین سموت پندرہ سو تہتر کی رات کو اچھی طرح سمپن ہوئی رنگ میں بھنگ شادی ہو جانے کے بعد لڑکی اپنے محل میں چلی گئی بڑی بوڑھی عورتیں ادھر ادھر کھسک گئیں بہو کی سہیلیاں راؤ جی کو اس کے محل کی طرف لے چلیں راستے میں ایک جگہ گانا ہو رہا تھا کتنی ہی چندر بدنی سندریاں سہاگ کے گیت الاپ رہی تھیں راؤ جی چلتے چلتے وہاں پھسل پڑے عورتوں کے گانے اور رنگ روپ نے ان پر جادو کر دیا وہیں ڈٹ گئے خواصیں دوڑی ایک نے چاندنی دوسری نے سوجنی اور تیسری نے تکیے لگا دیے پانچ سات سکھیوں نے مل کر چھوٹا سا شامیانہ کھڑا کر دیا راؤ جی لٹو ہو گئے پھر کیا تھا وہیں بیٹھ گئے دو خواصیں دائیں بائیں مورچھل لے کر کھڑی ہو گئیں دو چور ہلانے اور پنکھا جھالنے لگی گرمیوں کی سہانی رات تھی چاندنی چھٹکی ہوئی تھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی بھینی بھینی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور راؤ جی اس پرستان میں اندر بنے پریوں سے چہل اور چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے گائنیں چپ تھیں اور سامنے کچھ فاصلے پر چند ناچنے والیاں بنی ٹھنی کھڑی اشارے کا انتظار کر رہی تھیں کلول کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر راؤ جی کو سلام کیا اور سوجنی سے کچھ ہٹ کر بیٹھی اور گانے والیوں کو اشارہ کیا کہ ہاں کچھ چھیڑو کھڑی منہ کیا تکتی ہو بس تبلے پر تھاپ پڑی اور گانے والیاں اونچے اور میٹھے سروں میں گانے لگی بھر لائے سگھر کلالی پیون والو لاکھوں رو اس لڑکی نے جو چندر جیوتی کے نام سے مشہور تھی پنے کے ہرے پیالے میں لال شراب بھر کر ہنستے ہوئے راؤ جی کے سامنے پیش کی انہوں نے بڑے شوق سے لے کر شراب پی اور پیالہ اشرفیوں سے بھر کر لوٹا دیا چندر جیوتی نے اٹھ کر سلام کیے اور اپنے گلے کا چندر ہار توڑ کر اس کے موتی راؤ جی پر سے نچھاور کر کے گانے والیوں کی طرف پھینکنے لگی گائنے سورٹھ کے سروں میں گانے لگی برج دیسا چندن بنا میرو پہاڑا موڑ گرڑ کھگا لنکا گڑھا راج کلا راٹھوڑ یعنی دیشوں میں ورج ونوں میں چندن پہاڑوں میں میرو چڑیوں میں گرڑ اور قلعوں میں لنکا سب کا سرتاج ہے ویسے ہی سب راج گھرانوں میں راٹھوڑ کا گھرانہ سب سے اونچا ہے چندر جیوتی نے پھر پیالہ بھر کر راؤ جی کو دیا اور گائی نے گانا گانے لگی دارو پیو رن چڑھو راتا راکھو نین بیری تمہارا جل مرے سکھ پاوے گا سین یعنی شراب پیو اور لڑنے کو چڑھو آنکھیں لال رکھو جس سے تمہارے دشمن جل مرے اور دوست خوش رہیں دارو دلی آگرہ دارو بی کا نیر دارو پیو صاحبا سو روپا را پھیر ارتھات شراب ہی دلی آگرہ ہے اور شراب ہی بیکا نیر اے صاحب شراب پیجیے اس کا ایک ایک دور سو سو روپے کا ہے سورٹھ تو دوہا بھلو کپڑوں بھلو سفید ناری تو نبلی بھلی گھوڑا بھلو کمیت بھر لائے سگڑ کلالی پدوں میں دوہا کپڑوں میں سفید کپڑا عورتوں میں نویلی عورت اور گھوڑوں میں کمیت گھوڑا سب سے اچھا ہوتا ہے اے چھوکری شراب لا ان گانے بجانے اور تپسویوں کا ورت بھنگ کرنے والی استریوں کے لبھانے رجھانے نے راؤ جی کا دل چھین لیا اس پر گانے والیوں کا سموید سور میں تان لگانا تو اور بھی ستم ڈھا گیا راؤ جی ایسے بے سدھ اور آنند کی سرا میں ایسے مست ہوئے کہ اپنی نئی نویلی دلہن اما دے کو بھول گئے جو ان کی پرتیکشا میں اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی راؤ جی کی راہ دیکھتے دیکھتے اما دے کی نشیلی آنکھیں چھپکنے لگیں کتنی ہی باندیاں ان کو بلانے کے لیے گئیں پر راؤ جی ان پریوں کے جمگھٹ سے نہ اٹھ سکے یہاں تک کہ رات بہت کم باقی رہ گئی رانی نے جب دیکھا کہ وہ کسی اور کے بلانے سے نہیں آتے تو اپنی چنچل سہیلی بھاریلی سے کہا کہ اب راؤ جی کو لانا تیرا ہی کام ہے اس نے کہا کہ راؤ جی اس وقت اپنے آپے میں نہیں مجھے نہ بھیجیے مگر اما دینے نہ مانا اور اسی کو بھیجا ادھر شادی کی محفل بھی سجی ہوئی تھی گائنیں تیار بیٹھی تھیں شراب کی بوتلیں چنی ہوئی تھیں گنجک تشتریوں میں دھری ہوئی تھی صرف راجا کے آنے کی دیر تھی رانی کو یقین ہو گیا کہ بھاری لی گئی ہے تو راجا کو ضرور کھینچ لائے گی گانے والیوں کو اشارہ کیا کہ کچھ چھیڑو اور وہ میٹھے سروں میں گانے لگیں محلا پدھارو مہاراج ہو دارورا بھارا محلا پدھارو مہاراج ہو قدری جو سیجا باٹ ہو محلا پدھارو مہاراج ہو یعنی مہاراج محلوں میں تشریف لے چلیے اے شراب کا مزہ اڑانے والوں محلوں میں چلو میں بہت دیر سے سیج پر تیرے انتظار میں بے چین ہو رہی ہوں موقع محل کے مطابق گیت سن کر امادے مسکرائی اور پھر لجا کر آنکھیں نیچی کر لی اس وقت اس کے یون کے نشے سے مست دل کو جو کیفیت ہو رہی تھی بیان نہیں کی جا سکتی خواصیں سہیلیاں دم دم پر دوڑائی جاتی تھیں کہ دیکھو راجا جی آ تو نہیں رہے پریمکا انتظار میں بے چین ہو رہی تھی گانے والیوں نے گیت کا دوسرا بند گایا متھرا پونگل پراگ مرو لاہوری بھٹنیر ڈیراور گٹ گجنی اور نگر جیسے محلا پدھارو مہاراج ہو یعنی متھرا پونگل پریاگ مارواڑ لاہور گجنی دیراور بھٹنیر اور جیسل میر یہ سب دیش بھاٹیوں کے ہیں اے مہاراج محلوں میں تشریف لے چلیے اب کی سہیلیوں نے امادے پر سے کچھ اشرفیاں نیوچھاور کر کے گائنوں کو دیں اور انہوں نے خوش ہو کر یہ دوسرا گیت شروع کیا چھائیں چھائیں رات سیج گوری چھائی ہے روپ پیارے بیگا بیگا آؤ رنگ مانو مارے راؤ اے میرے راؤ جوانی کے مزے لوٹیے رات تاروں سے سیج پھولوں سے اور گوری مستی کے جوش سے بھری ہوئی ہے پیارے جلد آ کر سکھ لوٹو اتنے میں ایک خواص نے آ کر کہا کہ وہاں راؤ جی نشے میں چور بیٹھے ہیں اور سراہی اور پیالے کے گیت الاپے جا رہے ہیں یہ سن کر گانے والیوں نے یہاں بھی گیت شروع کر دیا بس ان کے پد بدل دیے بھر لائے سگڑ کلالی دارو داکھا رو سونے ری بھٹی کروں روپے ری گھر نار ہاتھ پیا لو دھن کھڑی پیو راج کمار یعنی اے سگڑ ساکی انگوری شراب بھر لا سونے کی بھٹی اور چاندی کا بھیکا بناؤں رانی اپنے ہاتھ میں پیالہ لیے کہتی ہے راجکمار تم پیو آم پھلے پت دار سو مہو پلے پھت کھوئے تاکو رس ساجن پیے لاج کہاں تے ہوئے یعنی آم پتیوں کے ساتھ پھلتا ہے اور مہوا اپنے پتے کھو کر اس کا رس ساجن پیتا ہے تو اسے لاج کیوں کرائے جس وقت مہوے کے پھول لگتے ہیں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں پت میں سلیش ہے پت کا مطلب پتا بھی ہے اور لاج بھی مطلب یہ کہ شراب بے شرم مہوے سے بنتی ہے تو شراب پینے والا کیوں کر لاج نبھائے محلوں میں پکار پڑی ہے اور اے بیٹے راجکمار تم کو آنے کی فرصت نہیں ادھر چنچل شوک لی کچھ اس انداز سے اٹھلاتی لچکتی بل کھاتی راؤ جی کے پاس پہنچی کہ وہ جوانی اور شراب کی مستی میں اسی کو رانی سمجھ کر ساتھ چل دیے بھاریلی نے بھی انہیں وہاں سے ہٹا لے جانا ہی ٹھیک سمجھا مگر وہ بھی چلبلی طبیعت کی لڑکی تھی راؤ جی کی نظر اپنے اوپر بے ڈھپ پڑتے دیکھ کر للچا گئی یہ نہ کہا کہ بندی رانی نہیں باندھی ہے بلکہ راؤ جی کو دھوکھے میں ڈال کر اپنے گھر لے گئی رانی دے نے جب یہ سنا تو سناٹے میں آ گئی اور اس کی گائنیں گانے لگی بھرلا ہے سگھڑ کلالی پہلا توچھی کلالی ہمارا مارو جیرے لے بھا ملی ابرے آلی جاری گھر نار یعنی بھر لائ سگھڑ کلالی انگوری شراب لا پہلے تو کلالی اس کی پریمکا تھی پر اب تو وہ اس آلی جا کی گھر والی بھی ہو گئی ہے بجلیاں مانڈے چیان اوپر لے رلیاں پردیسیاں را ساجنا پتی جے ملیاں یعنی جیسلمیر دیش میں جب بجلیاں چمکتی ہے وہ اوپر ہی اوپر چلی جاتی ہیں ایسے ہی پردیسی ساجن سے ملنے کا یقین نہیں ہوتا گڑری لینی ان نے باندھی چلی کپاس داسی دینی دائی چے بچ گئی پیورے پاس یعنی بھیڑ لی تو تھی ان کے لیے پر اب وہ بندھی ہوئی کپاس چڑھتی ہے اور لانڈی دہیج میں دی گئی تھی اب وہ پیا سے ہل مل گئی ہے امادے کا ولاس بھون راؤ جی کی اداسینتا سے ٹھنڈا پڑ گیا اس کی چڑھتی ہوئی جوانی نہیں معلوم دل میں کیا کیا امنگیں جوش مار رہی تھیں کیا کیا حوصلے پیدا ہو رہے تھے اس نے پتی کے سواگت کی کیا کیا تیاریاں نہ کی تھیں سراہی اور پیالہ ناچ اور گانے بناؤ چناؤ میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی مگر افسوس سب سامان دھرا رہ گیا وہ جھلا اٹھی گانے والیوں سے کہا تم لوگ جاؤ اور سراہی اور جام اٹھا کر پٹک دیے وہ تھال جو آرتی کے لیے اس نے بہت رچ کر سجایا تھا اور جو سنہلے دیپوں سے جگمگا رہا تھا اس نے اوندھا کر دیا اور غم اور غصے کی حالت میں پلنگ پر منہ لپیٹ کر سو رہی محل میں سناٹا چھا گیا اس وقت جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے تھے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اگر راو مالدیو یوں نہ بہک جاتے تو اب تک یہی کمرہ سورگ بنا ہوتا انگوری شراب کے دور چل رہے ہوتے سریلے راگوں سے کمرہ گونج رہا ہوتا اور پریمی اور پریمکا ایک دوسرے کے درشن کے مزے لوٹتے ہوتے مگر یہ باتیں اب کہاں سویرا ہوا راؤ جی کا نشہ اترا جس چھوکری کو رانی سمجھے ہوئے تھے اسے دیکھا تو پانی کا گھڑا اور چلمچی لیے شاہی محل کی طرف جا رہی تھی سمجھ گئے کہ بڑا دھوکا ہوا اسی وقت شرماتے ہوئے محل میں آئے وہاں کا سناٹا محل کی ویرانی اور رانی کی بے رخی دیکھ کر ان کا دل بیٹھ گیا بولے مان گمانی کامنی اوما دے بڑ بھاگ روٹھی بیٹھی سیج میں مال دیو پی تیاگ یعنی اے بڑے رتبے والی نازنین اوما دے تو ضد میں آ کر کیوں اپنے پیا سے روٹ کر سیج پر بیٹھی ہوئی ہے راو جی کو دیکھتے ہی امادے اٹھ کھڑی ہوئی پر منہ سے کچھ نہ بولی بھووں کی کمان کو کھینچ کر ان میں پلکوں سے تیر کا نشانہ لگائے ہوئے ہاتھ مروڑے منہ گوڑے گوری پی سے بھری بیٹھی تھی خواصیں دور دور چپ کھڑی تھیں بھاریلی کا ڈر کے مارے لہو سوکھا جاتا تھا پر گانے والیاں بند نہ ہوئیں وہ گانے لگی اے شراب میں مست مہاراج تمہیں شراب کس نے پلائی راؤ جی نے بہت کہا کہ میں نشے میں تھا اس وجہ سے ایسی غلطی ہوئی مگر رانی نے ایک نہ سنی گانے والیوں نے بھی راؤ کے اشارے سے بہت سے روٹھے ہوئے کو منانے والے گیت گائے مگر رانی پر کوئی اثر نہ ہوا اس جھمیلے میں دن بہت چڑھ گیا آخر کار راؤ جو یہ سوچ کر کے کہ پھر منا لیں گے محل سے باہر نکل گئے اسی وقت ان کے سردار بھی راول جی کے پاس سے اٹھے راو جی نے پھر محل کے اندر جا کر اپنی جان خطرے میں ڈالنا ٹھیک نہ سمجھا باہر ہی سے رخصتی کی درخواست کی راول جی بھی یہی چاہتے تھے کہ بھید نہ کھلے چپ چاپ ودائی ہو جائے امادے راو جی کے ساتھ جانے کو راضی نہیں ہوتی تھی رادھو جی جوتشی نے یہ سنا تو اس سے کہا کہ کل تمہیں راؤ کی جان پیاری تھی کیا آج وہ پیار جاتا رہا ان کی جان ابھی تک خطرے میں ہے اس وقت روٹنے کا موقع نہیں یہ سن کر رانی نرم ہوئی ہندو راجا کی لڑکی تھی اور ہندو دھرم کو ماننے والی جو پتنی پتی کی پوجا کرنے کی شکشا پاتی ہے ماں کے پاس گئی کچھ دیر سخیوں کے گلے مل کر روئی پھر دو گھونٹ پانی پیا اور چپ چاپ سکھپال میں بیٹھ گئی راؤ جی کے کہنے سے اما دیوی نے بھاریلی کو بھی الگ ایک رتھ میں بٹھا دیا گویا اپنی تباہی کو اپنے ساتھ لے چلی جوتش جی پہنچانے کے بہانے سے ساتھ ہو گئے ان کے بیٹے چنڈو جی پہلے سے ہی راؤ کے لشکر میں آ گئے تھے کیونکہ ان دونوں کو ڈر تھا کہ راول جی کہیں پیچھے سے ان کی مرمت نہ کر دیں کیونکہ راول جی کو سندے ہو گیا تھا کہ انہی دونوں کی سازش سے شکار ہاتھ سے گیا ہے رانی کا ہٹ رانی اوما دے اپنی ضد پر قائم رہی راؤ جی سے نہ بولتی نہ انہیں اپنے پاس بیٹھنے دیتی راؤ جی آتے تو وہ بڑے ادب سے ان کا سواگت کرتی مگر پھر الگ جا بیٹھتی اس کے معشوقانہ انداز اور شکل صورت نے راؤ جی کو بہت موہ لیا وہ بہت چاہتے تھے کہ وہ کردھ نہ ہو ذرا ہنس کر کچھ بول دے مگر رانی ان کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی اس کے ساتھ ہی وہ بھاریلی سے بھی کھنچی رہتی بھاریلی اپنے معمولی کام کیے جاتی اور آنکھ بچا کر راؤ جی سے ہنس بول لیتی راؤ جی سمجھتے تھے کہ بھاریلی ہی نے میری جان بچائی ہے وہ ان سے کہتی کہ آپ ہی کی بدولت میری یہ ناقدری ہو رہی ہے اب میری لاج آپ کے ہاتھ ہے اگر آپ نے من میلا کیا تو میں کہیں کی نہ رہوں گی رادھو جی جوتش نے بھی یہی کہا کہ اگی اگر بھاریلی مجھ سے بھید نہ بتاتی تو جو سیوا میں نے آپ کی کی وہ میں ہرگز نہ کر سکتا راؤ جی تو اتنا ہی جانتے تھے کہ راول جی کی بری نیت کی خبر مجھے جوتش جی نے دی اور جوتش جی کو بھاریلی سے اس کا پتہ چلا مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ بھاریلی سے کہنے والا کون تھا ان کا حال تو جب معلوم ہوتا جب رانی امادے اپنے منہ سے کچھ کہتی مگر وہ تو بھارلی راو جی اور جوتیشی سبھی سے اتنی کھن ہو رہی تھی کہ زبان ہی نہیں کھولتی تھی اس کا دھرم یہ کہتا تھا کہ تیرا یوں روٹھے رہنا شوبھا نہیں دیتا مگر اس کا دل دل اس کی نہیں مانتا وہ جب طبیعت کو دبا کر کچھ بات چیت کرنے کی نیت کرتی تو کوئی زبان پکڑ لیتا بیچاری اپنے دل سے لاچار تھی بھاریلی عمادے کی اس خاموشی سے ڈرتی رہتی کہ کہیں مجھ پر برس نہ پڑے ایک دن دل کڑا کر کے اس کے پیروں میں وہ گر پڑی اور گڑ گڑا کر کہنے لگی بائی جی آپ جو چاہے سوچیں آپ کو اختیار ہے مگر میں نے تو اس وقت بھی آپ کی بھلائی ہی کی تھی جب آپ نے مجھے راو جی کو لینے کے لیے بھیجا تھا کیونکہ محل سے باہر نکلتے ہی مجھے سندے ہوا کہ کوئی آدمی جنانے بھیش میں راو جی کی تاک لگائے ہوئے ہے اس لیے میں نے انہیں آپ کے محل میں لانا خطرے سے خالی نہ سمجھا اور انہیں اپنے گھر لوا لے گئی راؤ جی نشے میں متوالے ہو رہے تھے رات بھر سوتے رہے اور میں کٹار لیے کھڑی رہی جب ان کی نیند کھلی تو وہ اپنے ہوش میں آئے اور میں آپ کی خدمت میں انہیں لے کر حاضر ہو گئی اگر اس میں میری کچھ خطا ہو تو مجھے معاف کریں امادے نے یہ ساری باتیں سن تو لیں مگر منہ سے کچھ نہ بولی بھاریلی خسیانی سی ہو کر چلی گئی بارات پہنچ گئی دیوان اور منتری بڑے دھوم دھام سے اگوانی کو آئے کوسوں تک فوج اور تماشائیوں کا تانتا لگ گیا قلعے میں پہنچتے ہی رنواس کی طرف سے باجوں کے ساتھ پھول پتوں سے سجا ہوا ایک کلسا آیا راؤ جی اس میں اشرفیاں ڈال کر اندر چلے گئے وہاں ان کی ماں رانی پدما جی نے بیٹے اور بہو پر سے اشرفیاں نچھاور کی بیٹے اور بہو نے ان کے پیر چومے اندر جا کر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی گئی اور امادے ایک سجے ہوئے محل میں اتاری گئیں راؤ جی کی کوئی کئی اور رانیاں بھی تھیں اور ان کے بال بچے بھی تھے پٹرانی آمبیر کے راجا بھیم کی بیٹی لاچھل دے تھی راؤ جی کا بیٹا اکبر رام اسی رانی سے پیدا ہوا تھا جھالے کی رانی سروپ دے سب رانیوں میں سندر تھی اس نے راؤ جی کا مجاز بالکل اپنے قابو میں کر رکھا تھا مگر جب اس نے اپنے معتبر سے خبر پائی کہ امادے مجھ سے سندرتا میں کہیں بڑھ کر بڑھ چڑھ کر ہے تب سے اس کی چھاتی پر سانپ لوٹ رہے تھے ڈرتی تھی کہ کہیں راجا صاحب مجھے نظروں سے گرا کر اسی کے وش میں نہ ہو جائیں لیکن جب آج اس نے یہ سنا کہ پہلی ہی رات کو رانی روٹ گئی اور یہاں آ کر بھی وہی کھچاو ہے تو اس کی جان میں جان آئی ماں سے رخصت ہو کر راؤ جی جھالی رانی سروپ دیئی کے محل میں تشریف لے گئے اس نے بڑی خوشی سے دوڑ کر راؤ جی کے پیر چھوئے اور اپنا موتیوں کا انمول ہار توڑ کر ان پر موتی نچھاور کیے وہ امادے سے کھنچے ہونے اور جھلے پن سے بہت کھن اور دکھی ہو رہے تھے رانی سروپ دے کی اس گرما گرمی اور جوش تپاک سے بہت خوش ہوئے اور اسے شادی کا سب حال سنانے لگے رانی نے سب سن کر عرض کی اگر آپ کہیں تو ایک دن میں بھی بھٹانی جی سے ملاؤں راؤ جی بھٹانی کیا ہے بھاٹا ہے بھٹا سروپ دے ہنس کر واہ آپ نے بڑی عزت کی بھاٹا کیوں ہونے لگی بھٹانی ہیں راؤ جی ہاں بھٹانی تو ہیں مگر پتھر کی بنی ہے گھمنڈ کی سچی مورت ہے سروپ دے ایشور نے روپ دیا ہے تو گھمنڈ کیوں نہ کرے کیا آپ کو یہ بات بھی نہ بھائی راؤ جی آخر گھمنڈ کی بھی کوئی حد ہے سروپ دے بھلا جو ایک بڑے گھر کی بیٹی ہو بڑے راؤ کی رانی ہو نویلی دلہن ہو نوجوان ہو سندر ہو اس کے گھمنڈ کی کیا کیا کوئی حد ہو سکتی ہے مجھ جیسے غریب گھر کی گھمنڈ کرے گی راؤ جی یہ سب تم نے ٹھیک کہا مگر اس کا سوبھاؤ سچ مچ بہت کٹھور اور روکھا ہے تم اس سے مل کر خوش نہ ہوگی سروپ دے اچھا تو آپ تشریف لے چلیے ہم سب آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی راؤ جی ٹھیک ہے تمہارے ساتھ چل کر اپنی بےجتی کراؤں سروپ دے گرم ہو کر وہ کیا اس کا باپ بھی آپ کی بےجتی نہیں کر سکتا راؤ جی عورت چاہے تو پتی کی بہت توہین کر سکتی ہے اگر تمہارے سامنے وہ مجھ سے مخاطب نہ ہوئی تو بتلاؤ میری کیا بےزتی نہ ہوگی سروپ دے جب آپ اتنی سی بات میں اپنی بےزتی سمجھیں گے تو اس کا گھمنڈ کیوں کر نبھے گا اور کون نبھائے گا راؤ جی ہاں یہی تو دیکھنا ہے اما دے اور اس کی سوتنے رانی سروپ دیئی نے سب رانیوں سے کہلا بھیجا کہ بھٹانی سے ملنے کی تیاری کیجیے دوسرے دن سب رانیاں بن ٹھن کر بڑے ٹھسے سے امادے کے محل میں آئیں امادے نے اٹھ کر رانی لاچھل دئی کو سب سے اوپر بٹھایا اور زیادہ تر اسی سے بات چیت کی باقی سب رانیوں سے معمولی طور پر ملی اور بہت کم بولی اس لیے وہ سب دل میں بہت کڑبڑائیں اور اس کی شکل صورت کو دیکھ کر تو ان کے دلوں پر داغ پڑ گئے لوٹنے پر لاچھل لاچلدی تو اپنے محل میں چلی گئی باقی رانیاں سروپ دے کے محل میں جمع ہو کر مشورہ کرنے لگی اور بہت دماغ خرچ کرنے کے بعد یہ رائے پائی کہ اما دے تو روٹھی ہی ہے راؤ جی کو بھی جوڑ توڑ لگا کر ان سے اس سے خفا ہی رکھ رہنے دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے محل میں جانا بالکل چھوڑ دیں کیونکہ اگر کبھی اس نے ہنس کر راؤ جی کی طرف دیکھ لیا تو وہ اسی کے ہو جائیں گے اتنے میں راؤ جی آ گئے اور پوچھا کہو بھٹانی جی کیسی ہیں سروپ دے ہیں تو بہت اچھی پر ابھی الہڑ بچڑی ہیں راؤ جی تب تو دلتیاں بھی جھاڑتی ہوں گی سروپ دے ہمیں اس سے کیا جو پاس جائے وہ لات کھائے راؤ جی جسے دلتیاں کھانی ہوں گی وہی پاس جائے گا سروپ دے سو بات کی ایک بات کہی ہے آپ نے تب راؤ جی نے دوسری رانیوں کی بھی رائے پوچھی رانی پاروتی نے کہا مہاراج وہ بڑی گھمنڈن ہے اپنے برابر ہمیں کیا ماجیسا کو بھی نہیں سمجھتی جھالی رانی ہیرا دئی نے فرمایا مہاراج کچھ نہ پوچھیے اپنے سوا سب کو جانور سمجھتی ہے آہڑی رانی لاچل دئی بولی میں تو جا کر بہت پچھتا اس کی ماں ایسی ضدی چھوکری نہ جانے کہاں سے لائی اس کی آنکھوں میں نہ لاج ہے نہ بات چیت میں لوچ میں تو آپ کو اس کے پاس نہیں جانے دوں گی سوگرا رانی لاڈا نے کہا وہ تو گھمنڈ کے مارے مری جاتی ہے نہ آئے کی عزت نہ گئے کی خاطر ایسی مہارانی کے پاس جا کر کوئی کرے بھی کیا چوہانی رانی اندر بولی مہاراج میں نے بہت سی عورتیں دیکھیں ایک سے ایک سندر مگر ایسا پھرا ہوا مزاج کسی کا نہ دیکھا نہ جانے کیوں اس کے گورے بدن میں کوئی بھوت سا سما گیا ہے رانی راج بائی نے فرمایا گوری چٹی ہے تو کیا لچھن تو دو کوڑی کے بھی نہیں بڑے گھر آ گئی ہے نہیں تو سارا گھمنڈ دھرا رہتا جھالی رانی نورنگ دوئی بولی جوانی کے نشے میں دیوانی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں یہ نہیں جانتی کہ جوانی سب پر آتی ہے کچھ اسی پر نہیں ہے کل جوانی جاتی رہے گی تو سارا دماغ خاک میں مل کر رہ جائے گا یہ سب زہریلی باتیں سن سن کر راؤ جی کو بھی غصہ آ گیا انہوں نے اما دے کے یہاں آنا جانا کم کر دیا کبھی جاتے بھی تو اسے ایک نگاہ دیکھ کر چلے آتے عمادے بھی صرف ان کے آدر کے لیے کھڑی ہوتی کچھ بات چیت نہ کرتی راؤ جی کی دو اور بھٹانی رانیاں بھی تھیں ان سے وہ امادے کے بارے میں کچھ بات چیت نہ کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں امادے کی شکایت ناگوار گزرے گی وہ بھی راؤ جی سے کچھ نہ کہتی پر جی میں یہی چاہتی تھیں کہ اگر ان کا امادے سے ملاپ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا ایک دن موقع ڈھونڈ کر انہوں نے کچھواہی رانی لاچھل دہی سے کہا کہ اوما دیو نادانی سے اپنے پیر میں آپ کلہاڑی کیوں مار رہی ہے ابھی کم سن ہیں سوتوں کے داؤ پیچ کیا جانے اگر یہی کیفیت رہی تو بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے گی آپ دیکھتی ہیں کہ اب راؤ جی کو بھی ان کے یہاں جانے کا من نہیں کرتا بہت کم جاتے ہیں مگر اس کی اکڑ تو ابھی تک جیوں کی تیوں ہے راؤ جی کو ایسی بے رخی نہ دکھلانی چاہیے وہ ابھی بھی الہڑ ہے اگر نادانی کرے تو معافی کے قابل ہے مگر راؤ جی عقل مند ہو کر کیوں روٹتے ہیں لاچھل لاچلدے بہت نیک اور سمجھدار عورت تھی انہوں نے وعدہ کیا کہ میں راو جی سے اس کا ذکر کروں گی لہٰذا ایک دن شام کے وقت وہ راؤ جی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ادھر ادھر کی بات چیت کرتے ہوئے پوچھا آپ نے اپنی نئی رانی کے پاس آنا جانا کم کیوں کر دیا ہے راؤ جی میں تو برابر آتا جاتا تھا مگر اسی نے روٹ کر مزہ کرکرا کر دیا رانی لاچھل وہ روٹھی کیوں مجھ پر اب تک اس کا بھید نہیں کھلا راؤ جی بھاریلی کی بدولت لاچھل تو پھر آپ بھاریلی کو اتنا منہ کیوں لگاتے ہیں وہ اما دے کے برابر کی نہیں راؤ جی اس میں میری کیا خطا ہے اما دے نے ہی اسے میرے پاس بھیجا تھا لاچھل ٹھیک ہے مگر آپ کو بھی چاہیے کہ بھاریلی بھاریلی کی جگہ رہے اور عمادے عمادے کی راؤ جی میں بھی تو یہی چاہتا ہوں پر امادے نہیں مانتی اس کے جی کا کچھ حال ہی نہیں کھلتا آخر اس کی منشا کیا ہے تم ذرا تو لگاؤ لاچھل بہت اچھا کوئی موقع آنے دیجیے رانی لاچھل دئی نے یہ سب باتیں امادے سے کہی اس نے ان کو دھنیہ واد دیا مگر اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا ہاں امادے کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں بھی ایک عورت کم از کم ایسی ہے جو میرے دکھ کو سمجھ سکتی ہے اب سے وہ اکثر لاچھل سے ملاقات کر کے اس سے دل بہلاتی اور اسے جی جی بائی کہتی اس کے لڑکے کمار رام کو بھی وہ بہت پیار کرتی منانے کی کوششیں دوسرے سال راؤ دیو نے اپنے میں دورہ کرنا شروع کیا اور گھومتے ہوئے اجمیر جا پہنچے وہاں کچھ دنوں تک قلعے میں ان کا قیام رہا جو کسی زمانے میں بیسل دیو اور پرتھوی راج جیسے پرتاپی مہاراجوں کے سورن سنگھاسن سے ہوتا تھا راؤ جی کو اس قلعے پر راج کرنے کرنے کا بہت گرو تھا ایک روز کر اپنی چوہانی رانیوں سے کہنے لگے اسے خوب اچھی طرح دیکھ لو یہ تمہارے بزرگوں کی راجدھانی ہے چوہانی رانیوں کو یہ ویگیاتمک واقعہ بہت برا لگا راؤ جی راٹھوڑ تھے بھلا چوہان کسی راٹھوڑ کی زبان سے ایسی باتیں سن کر کیوں کر ضبط کر سکتا دونوں خاندانوں میں شادی بیاہ ہوتا تھا مگر وہ پرانی شترتا دلوں میں سے صاف نہ ہوئی تھی چنانچہ میاں بیوی میں بھی بہت بار آپس میں کڑی کڑی باتوں کی نوبت آ جایا کرتی تھی رانیوں نے جواب دیا آپ ہمارے مالک ہیں ہم آپ کے منہ نہیں لگ سکتے مگر ہمارے بڑے جیسے تھے انہیں آپ کے بڑے بھی خوب جانتے تھے یہ جواب راؤ جی کے سینے میں تیر کی طرح لگا کیونکہ یہ رانی سنوگتا اور پرتھوی راج کے سوئمور کی طرف اشارہ تھا غصے میں بھر کر رنواس سے باہر نکل آئے اس وقت کالی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں کچھ بوندیں پڑ رہی تھیں باہر نکلتے ہی انہوں نے آواز دی کون حاضر ہے ایشور داس چارن نے آ کر آگے بڑھ کر مجرا کیا اور بولا حضور خیرندیش حاضر ہے راؤ جی ابھی آپ جاگتے ہیں مجھے اندر نیند نہیں آئی ذرا کوئی کہانی تو کہو میں یہیں لیٹوں گا ٹھنڈی ہوا ہے شاید نیند آ جائے ایشور داس جو آ گیا بیٹھیے راؤ جی بیٹھ گئے اور ایشور داس کہانی کہنے لگا کہانی کے بیچ میں اس نے ایک دوہا پڑھا مارواڑ نر ناری جیسل تو سندھا نرا کرمل بیکانیر یعنی مارواڑ میں مرد جیسل میر میں عورتیں سنگھ میں گھوڑے اور بیکانیر میں اونٹ اچھے ہوتے ہیں راؤ جی اس دوہے کو سن کر فرمانے لگے چارن جی بے شک جیسلمیر کی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں پر مجھے تو وہ ذرا بھی راس نہ آئی ایشور داس یہ حضور کیا فرماتے ہیں جیسلمیر کی اچھی عورتیں دے تو راؤ جی نے ان کی بات کاٹ کر کہا اجی وہ تو پھیروں کی رات سے ہی روٹھی بیٹھی ہیں ایشور داس حضور گستاخی معاف آپ نے اسے بھی معمولی عورت سمجھا ہوگا خیر چلیے بندہ ابھی میل کرائے دیتا ہے راؤ جی نے بھی خیال کیا کہ یہ بات بنانے والا آدمی ہے کیا جب ہے رانی کو باتوں میں لگا کر ڈھرے پر لے آئے اس کے ساتھ امادے کے محل کی طرف چل پڑے یکایک چلتے چلتے رک گئے اور ایشور داس سے بولے آپ چلتے تو ہیں مگر وہ بولیں گی بھی نہیں تو ایشور داس حضور میں چارن ہوں چارن چاہے تو ایک بار کو مردے کو بھی جگا سکتا ہے وہ تو پھر جیتی ہیں دروازے پر پہنچ کر ایشور داس نے راؤ جی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور امادے سے کہلا بھیجا کہ میں راؤ جی کے پاس سے کچھ کہنے کو حاضر ہوا ہوں امادے فوراً پردے کے پاس آ کر بیٹھ گئی ایشور داس نے بڑے ادب سے مجرا عرض کرنے کے بعد کہا بائی جی سلام قبول ہو امادے نے کچھ جواب نہ دیا ایشور داس نے پھر کہا میرا مجرا قبول ہو جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو راؤ جی نے ایشور داس کے کان میں دھیرے سے کہا دیکھو میں نہ کہتا تھا وہ بولے گی ہی نہیں مردہ بولے تو بولے مگر اس کا بولنا غیر ممکن ہے ایشور داس بائی جی میں آپ ہی کے گھر آنے کا ہوں اس لیے بائی جی بائی جی کرتا ہوں اگر ایسا نہ ہوتا تو تم دیکھتی کہ تمہارے خاندان کو کیسا شرمندہ کرتا یہ کون سی انسانیت ہے کہ میں تو مجرا عرض کرتا ہوں اور تم جواب تک نہیں دیتی اما دے نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ایشور داس نے پھر کہا بھائی جی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے پرکھوں میں ایک راول دواجی تھے وہ مسلمانوں سے لڑائی میں کام آئے تھے ان کی رانی نے چارن ہوپا جی سے کہا تھا کہ بابا جی اگر راول جی کا سر لا دو تو میں ستی ہو جاؤں ہوپا جی لڑائی کے دوران میدان میں گئے مگر کٹے ہوئے سروں کے ڈھیر میں سے راول جی کا سر پہچانا نہ جاتا تھا اس وقت ہوپا جی نے بڑی سوج بوجھ کو کام میں لے کر راول جی کی تعریف کرنا شروع کی اور اس کو سنتے ہی راول جی کا سر ہنس پڑا ہوپا جی انہیں پہچان کر رانی کے پاس لے آئے اس کے بارے میں اب تک یہ دوہا مشہور ہے چارن ہوپے سل بر داتا سر بول گیتا دوہا کل یعنی ہوپا چارن نے اپنے مالک دوا جی کی سیوا کی تھی اس لیے دوا جی کا سر اپنے وفادار نوکر کی زبان سے اپنی تعریف سن کر ہنس پڑا یہ بات گیتوں اور دوہوں میں مشہور ہے سوبائی جی تم بھی اسی راول دوا جی کے کی ہو وہ مر کر بولا تم جیتے جی بھی نہیں بولتی کیا تمہاری رگوں میں بزرگوں کا خون نہیں دوڑتا جوش میں میں آ کر بابا جی بھی یہی دیکھنا چاہتی ہوں کہ دیکھوں تمہاری زبان میں کتنی طاقت ہے کہو کیا کہتے ہو اور کیوں آئے ہو ایشور داس تمہاری سوتے کہتی ہیں کہ وہ اگرچہ چندر ونش میں پیدا ہوئیں خود بھی چاند کی طرح روشن ہیں مگر چہرے پر میل ابھی تک باقی ہے میں یہی پوچھنے آیا ہوں کہ وہ میل کیسا ہے اور کیوں باقی ہے اما دے انہیں سے کیوں نہ پوچھ لیا ایشور داس وہ تو صاف صاف کچھ بتلاتی نہیں اما دے میں صاف صاف بتلا دوں ایشور داس اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا اما دے مجھ میں یہی میل ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ راو جی بیوی اور باندی کی پہچان رکھیں ایشور داس اب ایسا ہی ہوگا رانی رانی رہے گی اور باندھی باندھی اما دے تم اس کا پکا کال دے سکتے ہو ایشور داس ہاں بھی اما دے اچھا ہاتھ بڑھاؤ ایشور داس نے راو جی کا ہاتھ پکڑ کر پردے میں کر دیا اما دے نے اسے دیکھ کر کہا آہ یہ تو وہی سخت ہاتھ ہے جس نے میرے کنگن باندھا تھا ایشور داس تو دوسرا ہاتھ کہاں سے آوے یہ سن کر امادے اندر چلی گئی اور راؤ جی بھی ٹوٹا ہوا دل لے کر اٹھ گئے مگر ایشور داس وہیں پتھر کی طرح جمع رہا ساری رات بیت گئی دن نکل آیا سورج کی گرم کرنے اس کے ماتھے پر لہلہانے لگی پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے سے ڈھلکنے لگی مگر اس کا آسن وہیں جمع رہا اما دے نے ایک تھال میں کھانا پرس کر اس کے لیے بھیجا مگر اس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بلکہ اندر کہلا بھیجا بائی جی نے میرا ذرا بھی لحاظ نہ کیا مجھے ان پر بڑا بھروسہ تھا کہ وہ میری بات ہرگز نہ ٹالیں گی اسی لیے راؤ جی کو اپنے ساتھ لایا تھا اب مجھے یہاں مرنا ہے کیا بائی جی نے کبھی چارنوں دوارا چاندی کرنے کی گھٹنا نہیں سنی جب چارن کسی جھگڑے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور راجپوت ان کی بات نہیں مانتے تو وہ اپنی مرزاد اور آبرو قائم رکھنے کے لیے آتم ہتیا کر لیا کرتے ہیں یہ سن کر امادیں گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی کیا آپ مجھ پر چاندی کریں گے ایشور داس ضرور کروں گا نہیں تو راؤ جی کو کون سا منہ دکھاؤں گا اما دے تو آپ نے مجھے وچن کیوں نہیں دیا ایشور داس راجا رانی کے جھگڑے ہیں میں کیسے ذمہ داری لیتا بیچ میں پڑنے والے کا کام صرف میل کرا دینا تھا سو میں راو جی کو آپ کے پاس ہی لے آیا تھا اما دے انہیں لانے سے کیا فائدہ ہوا ایشور داس اور تو کوئی فائدہ نہ ہوا ہاں میری ہی جان کے لالے پڑ گئے اما دے خیر یہ باتیں پھر ہوں گی اس وقت کھانا کھائیے ایشور داس کھانا تو اب میں دوسرے جنم میں کھاؤں گا امادے چلی گئی تھوڑی دیر بعد بھاریلی آئی اور گھبراہٹ کے سور میں بولی چارن جی آپ کیا غضب کر رہے ہیں بائی جی نے اب تک کچھ نہیں کھایا ایشور داس وہ شوق سے بھوجن کریں انہیں کس نے روکا ہے بھاریلی بھلا ایسا ممکن ہے کہ چارن تو دروازے پر بھوکھا پڑا رہے اور کوئی راجپوت عورت خود کھانا کھا لے ایشور داس اگر بائی جی چارنوں کی اتنی ہی عزت کرتی ہے تو ان کی بات کیوں نہیں مانتی بھاری لی آپ کیا کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ایشور داس میں یہی کہتا ہوں کہ بائی جی راؤ جی سے کھچاوٹ دور کر دے اتنے میں اما بھی نکل آئی راؤ جی بھی کچھ کریں گے یا نہیں ایشور داس جو تم کہو گی وہ کریں گے ہاتھ جوڑنے کو کہو گی تو ہاتھ جوڑیں گے پیر پڑنے کو کہو گی پیر پڑیں گے جیسے مانو گی منائیں گے میں نے یہ سب طے کر لیا ہے اما بابا جی آپ سمجھدار ہو کر ایسی باتیں کیسے منہ سے نکال آتے ہیں کیا میرے خاندان کی یہی ریت ہے کیا میرا یہی دھرم ہے راؤ جی میرے سوامی ہیں میں ان کی لانڈی ہوں بھلا میں ان سے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ایسا کیجیے آپ ویسا کیجیے میں تو روٹھنے پر بھی ان کی طرف سے دل میں ذرہ برابر میل نہیں رکھتی اور وہ بھی جیسی چاہیے میری عزت کرتے ہیں میرا گرو میرا ابھیمان انہی کے نبھانے سے نبھ رہا ہے وہ چاہتے تو دم کے دم میں میرا گھمنڈ چور کر سکتے تھے یہ انہی کی کرپا ہے کہ میں اب تک زندہ ہوں سوابھیمان ہاتھ سے کھو کر میں زندہ نہیں رہ سکتی ایشور داس شاباش بھائی جی شاباش ستی استریوں کے یہی لکشن ہیں اما دیو بابا جی ابھی سے شاباش نہ کہیے جب یہ دھرم آخری دم تک نپ جائے تو شاباش کہیے گا ایشور داس اچھا تو تم کیا چاہتی ہو اما دے کچھ نہیں تم بھوجن کرو تو میں بھی کچھ کھاؤں ایشور داس تم جاؤ کھانا کھاؤ میں تو تب کھاؤں گا جب تم میرا کہنا مان لو گی اما دے اچھا کہو کون سی بات کہتے ہو ایشور داس راؤ جی سے روٹنا چھوڑ دو اما دے راؤ جی اگر میری جان مانگیں تو دے سکتی ہوں مگر میرا دل ان سے اب نہ ملے گا ایشور داس میرے کہنے سے ملانا پڑے گا تھوڑی دیر تک امادے سوچتی رہی پھر بولی میرا جی نہیں چاہتا کہ جو بات ٹھان لوں پھر اسے توڑوں یہ میری عادت کے بالکل خلاف ہے مگر آپ کی ضد سے لاچار ہوں خیر آپ کی بات منظور ایشور داس خوش ہو کر بھائی جی تم نے میری لاج رکھ لی یقین مانو راؤ جی تم سے باہر نہیں جو کچھ تم کہو گی وہی کریں گے اما میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی انہیں سب باتوں کا اختیار ہے مگر ہاں اب اگر اپنی عادت کے خلاف پھر سے کوئی بات دیکھوں گی تو ایک دم ان کے یہاں نہ ٹھہروں گی ایشور داس بہت اچھا بہت اچھا یہی صحیح کہو تو راؤ جی کو لے آؤں یا اگر تم چلنا قبول کرو تو سکھپال کا انتظام کروں اما دے ابھی نہیں رات کو چلوں گی ابھی آپ کھانا کھائیں ایشور داس پہلے میں راؤ جی کو بدھائی دے آؤں ایشور داس خوش خوش راؤ جی کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور اما دے نے پھر کھانا بنوا کر ان کے ڈیرے پر بھجوا دیا رانی پھر روٹ گئی راؤ جی مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے تھے پریمیکا کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے راج محل سجایا جا رہا تھا ناچنے گانے والیاں جمع ہو گئیں گانا ہو رہا ہے شراب کا دور چل رہا ہے اما دے کو بلانے کے لیے لانڈی پر لانڈی بھیجی جا رہی ہے مگر ابھی تک رانی کا بناؤ سنگار پورا نہیں ہوا مانگ میں موتی بھرے جا رہے ہیں چوٹی گونتھی جا رہی ہے اسے پری بنا دینے کی کوششیں کر رہی ہے اس کا جی ابھی تک راؤ جی کی طرف چھکا نہیں ہے خودداری الگ دامن کھینچ رہی ہے دل الگ مچل رہا ہے ابھی تک جی پسو پیش میں ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں طبیعت کسی بات پر نہیں جمتی کیسے جاؤں کون سا منہ لے کر جاؤں کہیں وہ یہ خیال نہ کرنے لگے کہ آخر جھک مار کر آ گئی نہیں نہیں میرا جانا مناسب نہیں مگر بات ہار چکی ہوں نہ جاؤں گی تو جھوٹھی ٹھہروں گی وہ ایسی سوچ وچار میں تھی کہ پھر بلاوا آیا اما نے بھاریلی سے کہا تو جا کر کہہ دے کہ آتے آتے آئیں گی ایسی کیا جلدی ہے بھاریلی یہ سن کر سہم گئی کانپتے ہوئے بولی بائی جی کیا اندھیر کرتی ہو مجھے کیوں بھیجتی ہو کیا اور خواصیں نہیں ہیں دے نے کہا کوئی حرج نہیں یہ جواب دے کر جلدی سے چلی آنا وہاں ٹھہرنا نہیں تجھے پھر میرے ساتھ چلنا ہوگا لاچار ہو کر بھاریلی چلی گئی راؤ جی کی نظر جو ہی اس پر پڑی وہ رانی کو بھول گئے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا وہ بہت کہتی رہی کہ جو میں کہنے آئی ہوں اسے تو سنیے اور مجھے جانے دیجیے نہیں تو رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا راؤ جی بولے کچھ نہیں ہوگا تو جھوٹ موٹ ڈرتی ہے بھٹانی نے تجھے میرے دل بہلاؤ کے لیے ہی بھیجا ہے جب تک وہ نہ آئے تو یہیں رہے پھر چلی جانا راؤ جی شراب کے نشے میں چور بھاریلی سے چپٹے جاتے تھے اپنی دھن میں نہ اس کی بات سنتے تھے نہ اسے جانے دیتے تھے یہاں تک کہ ناچنے گانے والیاں بھی محفل کا رنگ دیکھ کر وہاں سے کھسک گئیں تھوڑی دیر کے بعد رانی اوما دے بناؤ شرنگار کیے آئیں تو دیکھا کہ راؤ جی بھاریلی کو لیے بیٹھے ہیں اسی دم الٹے قدم واپس ہوئیں جی میں کہا اچھا ہوا میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری آن ہاتھ سے نہ جانے پائے ادھر بھاریلی نے جیوں ہی رانی کو دیکھا گھبرا اٹھی اور کھڑکی سے نیچے کود پڑی وہاں باگھا نام کا ایک سنتری پہرے پر تھا جیور کی جھنکار سن کر چوکنا ہوا اوپر کو دیکھا تو بھاریلی نیچے گر رہی تھی لپک کر اسے بچا لیا اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے پرستان کی پری یا اندر کے اکھاڑے کی بھاری بھاریلی نے انگلی ہوٹھوں پر رکھ کر کہا چپ اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو ابھی مجھے یہاں سے نکال کر کہیں لے چل نہیں تو تو اور میں دونوں مارے جائیں گے باغا نے کہا میں راو جی کا نوکر ہوں بنا آگیا یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا پہرا پورا کر لوں تب تو جو کچھ کہے گی وہی کروں گا بھاریلی نے گڑ گڑا کر کہا اس وقت تو مجھے اپنے ڈیرے پر پہنچا دے پھر جیسا ہوگا دیکھا جائے گا باگھا کا ڈیرا ایشور داس کے پاس ہی تھا چارن جی نے جو ہی دیکھا پہچان گئے جھٹ پٹ راؤ جی کے پاس پہنچے وہ گھبرائے ہوئے بیٹھے تھے اور سارا نشہ ہرن ہو گیا تھا ایشور داس کو دیکھتے ہوئے بولے میرے ہاتھوں سے تو دونوں طوطے اڑ گئے ایشور داس ان میں سے ایک تو اڑ جانے کے ہی قابل تھا اس کا کیا افسوس باغا سپاہی سے فرمائے اسے اسی دم جیسلمیر پہنچا آئے نہیں تو دوسرا توتا کبھی آپ کے ہاتھ نہ آئے گا راؤ جی اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو باغا سے جو چاہے کہہ دیجیے ایشور داس نے اسی وقت جا کر بھاریلی کو ایک سانڈنی پر سوار کرا کے باغا کی حفاظت میں جیسلمیر کی طرف روانہ کر دیا اور واپس آ کر راؤ جی کو سوچنا دی راؤ جی اب تو بھٹانی جی راجی ہوں گی ایشور داس یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ ان کا مجاز جانتے ہیں راؤ جی اسی ڈر سے تو میں ان کے پاس نہیں گیا آپ جا کر دیکھیے اگر ہو سکے تو منا لائیے ایشور داس اب ان کا آنا مشکل ہے پر میں جاتا ہوں ایشور داس نے جا کر دیکھا کہ راج محل سونا پڑا ہے اور رانی برج میں جا بیٹھی ہے خواصوں نے سفید چاندنی ٹانگ کر پردہ کر دیا ہے لونڈیاں باندیاں پہرے پر ہیں پردے کے پاس اور دو رانیاں ننگی تلواریں لیے کھڑی ہیں ایشور داس کی ہمت نہ ہوئی کہ نزدیک جائے دور ہی سے دیکھ کر لوٹ آئے اور راؤ جی کو سارا ماجرا کہہ سنایا راؤ جی جھنجلا کر کیا بھٹانی جی برج میں جا بیٹھی یہ کیا حرکت ہے ایشور داس شاید اس برج کے بھاگے جاگنے والے تھے آج وہاں رونق ہے جو کبھی پرتھوی دا پرتھوی چوہان کے تخت کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی چاندنی کا پردہ پڑا ہے ننگی تلواروں کا پہرا ہے میری تو وہاں جانے کی ہمت بھی نہیں پڑی اور کیا عرض کروں راؤ جی کیا سچ مچ ننگی تلواروں کا پہرا ایشور داس جی ہاں مہاراج جی ہاں مہاراج یقین نہ ہو تو خود چل کر دیکھ لیجئے راؤ جی تب تو اس کا ماننا بالکل ناممکن ہے ایشور داس حضور ٹھیک کہتے ہیں رانی نے مجھ سے پہلے ہی یہ شرط کروا لی تھی آپ نے بڑا غضب کیا ایسے نازک معاملوں میں ان کے مزاج کے خلاف کام کیا جب ایک بار ایسی حرکت کا برا تجربہ آپ کو ہو چکا تھا تو دوسری بار آپ کو ضرور ہوشیار ہونا چاہیے تھا رانی کی طرف سے بھی کچھ غلطی تھی کہ انہیں بھاریلی کو ایسے موقع پر بھیجنا نہیں چاہیے تھا مگر جہاں تک میرا خیال ہے آپ کی طرف سے ان کے دل میں سندیہ تھا اور صرف آپ کی پریشا کے لیے انہوں نے بھاریلی کو بھیجا تھا راؤ جی ہون ہار نہیں ٹلتی میں بھی بہت پچھتاتا ہوں پہلی بار بھی بھاریلی کی بدولت ہی بگاڑ ہوا تھا ایشور داس خیر وہ تو کسی طرح دور ہوئی بلا ٹلی راؤ جی اس کا بھی مجھے افسوس رہے گا اس بیچاری کی کوئی خطا نہ تھی ایشور داس ابھی تو بھٹانی جی دو چار دن تک محل آتی نہیں دکھائی دیتی ان کے لیے کیا انتظام کیا جائے راؤ جی میں تو کل چلا جاؤں گا مجھے بیکانیر پر چڑھائی کرنی ہے یہاں کا جو کچھ انتظام مناسب تھا پہلے ہی کر دیا گیا ہے ہمایوں بادشاہ کے آنے کی خبر تھی وہ بھی نہیں آیا پھر بیکار وقت کیوں برباد کروں تم یہاں رہو اور اس برج کے پاس کناتیں کھڑی کروا کے پہرے چوکی کا پورا بندوبست کر دو جب بائی جی کا مزاج ذرا دھیما ہو تو سمجھا بجھا کر جودھ پور لے آنا میں قلعے دار سے کہہ دوں گا وہ سارا انتظام کر دے گا راؤ جی نے یہ کہہ کر دوسرے دن اجمیر کی طرف روانگی لی دیوان نے ان کے حکم کے حکم سے رام سر پرگنا رانی امادے کی جاگیر میں لکھ کر پٹا اس کے پاس بھیج دیا اب اجمیر میں رانی کی عالم داری ہے قلعے دار اس کی ڈیوڈی پر پہرے اور کنات کا انتظام کر کے روز شام سویرے سلام کو حاضر ہوتے ہیں اجمیر کا فوجدار روز رانی کی ڈیوٹی پر مجرے کے لیے آتا ہے اور اسی کی صلاح اور حکم سے اپنا کام کرتا ہے امادے کا نام اب روٹھی رانی کے نام سے مشہور ہو گیا ہے وہ برج وہ برج بھی اب روٹھی رانی کا برج کہلانے لگا ہے اور آج تک اسی نام سے مشہور ہے جودھ پور پہنچ کر راؤ مالدیو نے سنا کہ بنگال میں ہمایوں اور شیر شاہ سے لڑائی چھڑ گئی ہے اور دلی آگرہ خالی پڑا ہے لہٰذا اس وقت انہوں نے بیکانیر کا خیال چھوڑ دیا اور پورب کی طرف لوٹ چلے ہندو بیانہ تک فتح کرتے چلے وہاں سے لوٹ کر سموت پندرہ سو بہتر میں بیکانیر بھی جیت لیا اس بیچ شیر شیر شاہ ہمایوں کو سندھ میں بھگا کر آگرہ پہنچا اس کے آتے ہی وہ سب راجے رئیس ٹھاکر جن کے علاقے مالدیو نے دبا لیے تھے بیکانیر کی سرپرستی سرپرستی میں شیر شاہ کے دربار میں فریاد کے لیے حاضر ہوئے اور اسے راؤ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنے لگی مالدیو بھی بے خبر نہ تھا اسی ہزار سوار شیر شاہ کے مقابلے کے لیے اکٹھا کیے اور ایشور داس کو لکھا کہ آپ روٹھی رانی کو لے کر چلے آئیے اور اجمیر کے قلعے میں جنگی بندوبست کروا دیجیے روٹھی رانی نے اس پر کہا مجھے کیا ڈر پڑا ہے میں راجپوت کی بیٹی ہوں قلعے پر گر کوئی چڑھ آوے گا تو کرمیتی ہانڈی کی طرح لڑ کر مروں گی کرمیتی ہانڈی مہارانا سانگا کی رانی اور ادے سنگھ کی ماں تھیں جب گجرات کے بادشاہ سلطان بہادر نے چتوڑ کا قلعہ جیتا تو کرمیتی بہتر ہزار عورتوں کے ساتھ آبرو بچانے کے لیے چتا پر جل مری تھی راؤ جی کو لکھ دو کہ یہ قلعہ میرے بھروسے پر چھوڑ دیں اور باقی راجیہ کو بچانے کا انتظام کریں راؤ جی نے جواب دیا اجمیر میں تو ہم شیر شاہ سے لڑیں گے وہاں رانی کا رہنا مناسب نہیں اگر انہیں ایسی ہی راجپوتی دکھانے کی اچھا ہے تو پور کا قلعہ حاضر ہے ہم اسے بالکل انہیں کے بھروسے پر چھوڑ دیں گے ان کو بہت جلد لے آؤ ایشور داس نے تب رانی سے کہا بھائی جی مہاراج مہاراج کو آپ کی بات منظور ہے مگر اجمیر کے بدلے جودھ پور کا قلعہ آپ کو سونپا جائے گا آپ وہاں تشریف لے چلیے وہ اپنا گھر ہے اجمیر تو پرائی جائیداد ہے تھوڑے ہی دنوں سے ہمارے قبضے میں آیا ہے رانی نے کہا بہت خوب جو راؤ کی مرضی ہو اجمیر نہ صحیح جودھ پور صحیح سواری کا انتظام کرو اگر یہ موقع نہ آتا تو میں یہاں سے ہرگز نہ جاتی سوتیا ڈاہ ایشور داس نے اجمیر کے حاکم اور قلعے دار سے لڑائی کی تیاریوں کا انتظام کرنے کے لیے کہا اسی بیچ جودھ پور سے سروپ دیئی اور دوسری رانیوں نے اس کے پاس ایک بڑی رشوت بھیجی اور پرارتھنا کی کہ جس طرح ممکن ہو اس بلا کو وہیں رہنے دو وہ کسی طرح جودھ پور نہ آنے پائے اجمیر سے چلتے وقت ہم نے آپ سے یہی بات کہی تھی اور آپ نے اب تک اس بات کا خیال رکھا اب بھی وہ تمہارے روکے سے ہی رک سکتی ہے دوسرا اسے کوئی نہیں روک سکتا آپ راؤ جی کو سمجھائیے کہ ایسا ہرگز نہ کریں ہم اس عنایت کے لیے آپ کے بہت احسان مند ہوں گے چارن جی رشوت پا کر ننانوے کے پھیر میں پڑ گئے کہاں تو روز تیاری کی بہت تاکید کرتے تھے کہاں آپ ڈھیلے پڑ گئے اور تیاری میں بھی دیر ہونے لگی ایک اور نیا گل کھلا ہمایوں نے جو شیر شاہ سے شکست کھا کر سندھ بھاگ گیا تھا جب سنا کہ راؤ جی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے پاس اپنا ایک دودھ یہ سندیش دے کر بھیجا کہ آپ اکیلے شیر شاہ سے ہر قسمت لڑیے گا میں بھی آپ کا ساتھ دینے کو آ رہا ہوں ہم دونوں مل کر اسے ہرائیں گے اس مدد کے بدلے میں میں آپ کو گجرات فتح کروا دوں گا راؤ جی نے یہ بات مان لی اور بادشاہ کو لکھا کہ آپ جیسلمیر ہو کر تشریف لائیے گا وہاں والے ہمارے رشتے دار ہیں وہ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے ادھر ایشور داس کو تاکید کی کہ رانی کو لے کر جلد آؤ ہم تمہیں کچھ ضروری کام کے لیے راول جی کے پاس جیسلمیر بھیجیں گے راؤ جی کا ارادہ تھا کہ اس طرح ہمایوں کی مدد کر کے اسے تخت پر بٹھا دیں اور اس کے نام سے سارا دیش اپنے ادھین کر لیں ایشور داس نے ان آوشک کرتویوں کو پورا کرنے میں اپنا زیادہ فائدہ دیکھا جلد حاکم شہر اور قلعے دار سے سواری کا انتظام کرا لیا اور روٹھی ران رانی کو بڑی شان سے جودھ پور روانہ کر دیا دوسری رانیوں نے جب یہ خبر سنی تو ہاتھ پیر پھول گئے کہ اب یہ بلا آ پہنچی نہیں معلوم اس کے پاس کیا جادو ہے کہ راؤ جی اس کے بات نہ پوچھنے پر بھی اس کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں اب اسے قلعہ سونپ کر آپ لڑنے جائیں گے خوب عورت کیا ہے جادو کی پڑیا ہے بھلا جب قلعہ اس کے اشارے پر چلے گا تو ہماری زندگی دوبھر ہو جائے گی ہم سے اس کی حکومت برداشت نہ ہوگی اس میں کیا سرخاب کا پر لگا ہے کہ قلعہ اس کو سونپا جا رہا ہے وہ جادوگرنی ہے جادوگرنی جادوگرنی نے ساٹھ کوش سے وہ منتر مارا کہ جس کا اتار نہیں ظالم دگا باز ایشور داس بھی اپنی طرف آ کر پھر ادھر ہو گیا ایک خواص نے رانی کی یہ بات چیت سن کر کہا کہ ایشور داس پھوٹ گیا تو کیا ہوا اس کا چاچا آسا جی تو یہیں موجود ہے اس سے کام لیجیے وہ ایشور داس سے بہت زیادہ ہوشیار ہے رانیوں کو یہ صلاح پسند آئی جھالی رانی نے اسی خواص کو آسا جی کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ تمہارا بھتیجا وہاں بیٹھے بیٹھے بڑی بے انصافی کر رہا ہے ہمیں اب آپ کے سوا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا آپ ہی ہمارا کام کر سکتے ہیں کسی طرح اس بلا کو روکیے ورنہ ہم کہیں کے نہ رہیں گے آسا جی نے آ کر کہا وہ نالائک میرے کہنے میں نہیں اور جو کچھ حکم ہو وہ بجا لاؤں جھالی رانی بھٹانی یہاں ہرگز نہ آنے پائے آسا جی بہت اچھا ایسا ہی ہوگا نہ آنے پائیں گی جھالی رانی نہ کیسے آئیں گی وہ تو چل دی ہیں کل پرسوں تک پہنچ جائیں گی آسا جی آپ خاطر جمع رکھیے میں انہیں راستے میں ہی روک لوں گا رانیوں نے دھن دولت سے آسا جی کو مالا مال کر دیا اور کہا کہ اگر آپ ہمارا کام کر دیں گے تو ہیرے جواہرات سے آپ کا گھر بھر دیا جائے گا آسا جی نے راؤ جی سے یہ بہانہ کیا کہ ایک ضروری کام سے گھر جا رہا ہوں اور اجازت پاتے ہی اجمیر کی طرف چل دیا جب جودھ پور سے پندرہ کوس پورب کو سانا گاؤں کے قریب پہنچا تو اسے دور سے نشان کا ہاتھی دکھائی دیا اور نکارے کی آواز کان میں آئی سمجھ گیا کہ روٹھی رانی کی آواز کان میں آ رہی ہے سواری کا دور تک تانتا لگا تھا ہاتھی کے پیچھے اونٹوں کا نوبت کھانا تھا اس کے پیچھے گھوڑوں پر نکارہ بج رہا تھا ذرا اور پیچھے سجے ہوئے اونٹ اور پھر چیلوں کا جھنڈ ہوا میں لہراتا دکھائی دیا جھنڈے کے پیچھے لٹھیت بہادر راٹھوڑوں کا ایک رسالہ تھا پھر ایک بندوق چیوں کی قطار ان کے پیچھے تیر انداز اور اس کے بعد ڈھال تلوار والے راجپوت تھے ذرا اور پیچھے ہٹ کر کوتل ہاتھی اور گھوڑے سونے چاندی میں ڈوبے ہوئے زردی اور زروفت کے سامان سے لیس دھیمے دھیمے چلتے تھے ان کے بعد نقیب اور چوبدار سونے چاندی کے ڈنڈے لیے راستہ صاف کرتے چلتے تھے چارن ایشور داس جی بھی پانچوں ہتھیار لگائے ادنچی بنے ایک دھیمے دھیمے چلنے والے گھوڑے پر اکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے جیوں ہی ان کی نظر اپنے چاچا آسا جی پر پڑی گھوڑے سے اتر کر اس نے مجرا کیا اور پوچھا آپ یہاں کہاں آسا جی بولے بائی جی کی اگوانی کرنے آیا ہوں دونوں وہیں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے جلوس بڑھتا چلا گیا نقیبوں کے پیچھے ایک جماعت سشستر استریوں کی آئی جو تیر کمان اور کھنجر لگائے ہوئے تھیں انہی کے جھرمٹ میں رانی اما دے کا سنہرا سکھپال تھا اس پر جری کا گہرا گلابی پردہ پڑا تھا جگہ جگہ انمول جواہرات اور نگینے جڑے ہوئے تھے جس پر نگاہ ٹھہرتی ہی نہیں تھی کہار اطلس اور کمخواب کے لباس پہنے ہوئے تھے اس سجے ہوئے سکھپال کے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا تھا پھر کئی جنانی سواریاں پالکیوں پینسوں اور رتھوں میں تھیں اس کے بعد راٹھوڑوں کا ایک رسالہ اور رسالے کے پیچھے جلوس کے باقی کوتل ہاتھی گھوڑے اور اونٹ تھے سب کے پیچھے فراش خانہ توشہ خانہ رسد خانہ اور فوج کی دوسری ضروری چیزوں کی گاڑیاں تھیں آشا جی کے ہمراہی کہتے تھے کہ دیکھیں آشا جی کیسے اس دھوم دھڑکے سے چلتی ہوئی راجسی سواری کو روک دیں گے جس کے آگے کوئی چو نہیں کر سکتا اتنے میں روٹھے روٹھی رانی کا سکھ پال آسا جی کے برابر آ پہنچا اس نے بڑے ادب سے چوبدار کو آواز دے کر کہا بائی جی سے ارج کرو کہ آسا چارن مجرا کرتا ہے اور کچھ ارج بھی کیا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ دوہا پڑھا مان رکھے تو پیو تج پیو رکھے تجمان دومی ہاتھی باندھیے ایکڑ ختمو ٹھان یعنی اگر مان رکھنا چاہتی ہے تو پتی کو تج دے اور پتی کو رکھنا چاہتی ہے تو مان کو تج دے کیونکہ ایک ہی تھان میں دو ہاتھی نہیں باندھے جا سکتے یہ دوہا سنتے ہی روٹھی رانی کا جوش پھر سے تازہ ہو گیا اور دل قابو میں نہ رہا فوراً حکم دیا کہ سواری ابھی لوٹے جو ایک قدم بھی آگے سواری رکھے اس کی گردن اڑا دی جائے گی سب لوگ حیرت میں آ گئے کہ یہ کیا ہوا یکایک یہ کایا پلٹ کیوں کر ہوئی ایشور داس نے بہت زور مارا ہاتھ جوڑے پیروں پڑا ساری واک شکتی خرچ کر ڈالی مگر آسا جی کے جادو بھرے شبدوں کے سامنے اس کی کچھ نہ چلی سردار سپہ سالار بہت بہت آرزو منتیں کرتے رہے مگر اس نے کسی کی نہ سنی اسی کوسانہ گاؤں میں ڈیرے ڈلوا دیے گئے آسا جی کو ابھی تک سنشے تھا کہ کہیں لوگوں کے کہنے سننے سے رانی کا ارادہ پھر نہ پلٹ جائے لہٰذا جیوں ہی ڈیرے پر گئے وہیں ان کی ڈیوڑھی پر حاضر ہوئے اور مجرا کر کے کہا بائی جی آپ کی جتنی استوتی کی جائے تھوڑی ہے آپ نے جو ٹھان ٹھانی ہے وہ آپ ہی کا کام ہے رانی بابا جی وہ دوہا ذرا پھر پڑھیے بہت اچھا اور بہت سچا ہے میں اپنی ٹیک کبھی نہ چھوڑوں گی آسا جی دوہا پڑھ کر بھائی جی راجاؤں میں سچا مانی دریودھن ہوا اسی کل میں آپ ہیں رانیوں میں آپ کا سا اپنی بات پر قائم رہنے والا کوئی اور نہیں رانی بابا جی دریودھن نام کا تو ایک ہی راجا ہوا ہے پر ابھاگی اما کے نام کی تو کئی رانیاں ہوئیں ان میں ایک کے نام کا یہ دوہا مشہور ہے ہار دیو چھندو کیو موکیو مان مرم اما پیو نہ چکھیو آڑو لیکھ کرم یعنی ہار دیا چھپایا عزت کھوئی پھر بھی اما کو پتی کا سکھ نہ نصیب ہوا اس کی قسمت کی لکیر آڑی پڑ گئی آسا جی بائی جی وہ تو اما سانکھیلی تھی اما دے سانکھیلی گاندھاروں کی راجا گاندھاروں کی راجا چلداس کی رانی تھی اس کی سوت سوڑھی رانی راجا کے منہ لگی تھی کہ راجا اس کے ڈر سے سنکھیلی کے پاس جاتا ہی نہیں تھا جب اس طرح بہت سال گزر گئے تو ایک دن سوڑھی رانی نے سانکھیلی کے پاس ایک انمول ہار دے کر ایک رات کے لیے راجا کو مانگا اس نے اس شرط پر ہار دیا کہ سوڈھی راجا کو ایک رات اس کے پاس آنے دیا جائے سوڈھی نے یہ بات منظور کر لی مگر راجا کو سمجھا دیا کہ جانا مگر چپ چاپ رات کاٹ کر چلے آنا راجا نے ویسا ہی کیا سویرے سانکھیلی رانی نے بڑی ویتھا کے سور میں یہ دوہا پڑھا مگر جن مرید راجا کو ذرا بھی ترس نہ آیا راجپوتانہ کے لوگ نراشا کے سمے میں یہ دوہا پڑھا کرتے ہیں آسا جی بائی جی وہ تو اوما سانکھیلی تھی اور تم تو اوما بھٹانی ہو دونوں کا گھرانہ بھی ایک نہیں رانی روتے ہوئے بابا جی دوہے میں صرف اما کہا ہے سانکھیلی اور بھٹالی کون جانے آسا جی کیوں نہ جانے یہ دوہا اچل داس کا کہا ہوا ہے اما دیہی سانکھیلی اس کی رانی تھی اسے سب جانتے ہیں کیا تم نہیں جانتی رانی میرے اور تمہارے جاننے سے کیا ہوتا ہے دوہے میں تو کوئی ویاخیا نہیں کی میرے اور تمہارے پیچھے کون جانے گا آسا جی تمہارے پیچھے اگر جیتا رہا تو تمہارے نام کو امر بنا جاؤں گا رانی بڑی خیریت ہوئی کہ آپ آئے اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے آج کیا ہوتا آپ کے بھتیجے کے دم دھاگوں میں آ کر میں اپنی مرزاد چھوڑ دیتی تو میری سوتیں مجھ پر ہنستی اور کہتی کہ بس اتنا ہی پانی تھا اتنے میں چوب دار نے آ کر ارج کیا کہ ایشور داس حاضر ہے بھائی جی آپ نے یہ کیا ظلم کیا چلتی سواری راہ میں ہی ٹھہرا دی راؤ جی آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں کمار رام سنگھ رائے مل ادے سنگھ اور چندر سین آپ کی اگوانی کے لیے تیار ہیں سارے شہر میں جشن ہو رہا ہے کہ روٹھی رانی تشریف لاتی ہے اور راو جی انہیں قلعہ سونپ کر لڑنے جاتے ہیں بھلا یہاں رک جانے سے لوگ اپنے دل میں کیا سمجھیں گے رانی انتظام جو ہو وہ میرے سپرد کریں اور خود شوق سے لڑنے جائیں راجپوتوں کو دشمنوں سے لڑنے میں ڈھیل ڈھال نہیں کرنی چاہیے ایشور داس کیا اندھیر کرتی ہو یہاں رہ کر کیا کرو گی راؤ جی نے اپنے پرائے سب سے دشمنی پیدا کر رکھی ہے سارے خاندان میں پھوٹ پھیلی ہوئی ہے برہم دیو میڑتیا اور مارواڑ کے دوسرے ٹھاکر اور جاگیدار جن کی زمین راؤ جی نے چھین لی ہے شیر شاہ کے پاس جا کر فریاد کرتے ہیں ایک طرف سے شیر شاہ اور دوسری طرف سے ہمایوں کے آنے کی خبریں اڑ رہی ہیں ایسی حالت میں تو یہی مناسب ہے کہ آپ جودھ پور چل کر قلعے کی نگرانی کیجیے رانی بادشاہ آتے ہیں تو آنے دو مجھے ان کا کیا ڈر پڑا ہے میں نے تو تم سے جو بات اجمیر میں کہی تھی وہی یہاں بھی کہتی ہوں راؤ جی اگر کوئی کام میرے سپرد کریں گے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے جودھ پور سنبھال لوں گی راؤ جی جہاں چاہیں جائیں میں اب جودھ پور نہ جاؤں گی ہاں اگر راؤ جی کی مرضی ہو تو میں راؤ سر میں جا رہا ہوں ایشور داس کہہ سن کر ہار گئے جب کچھ بس نہ چلا تو جودھ پور جا کر راؤ جی سے ارج کی کہ میں نے تو بائی جی کو یہاں آنے پر راضی کر لیا تھا مگر آسا جی نے بنی بات بگاڑ دی ساری محنت پر پانی پھیر دیا آپ نے انہیں کیوں بھیجا رانی اما دیئی کو تو آپ جانتے ہی ہیں آسا جی نے جاتے ہی مان مرجات کا ذکر چھیڑ دیا بس وہ مچل گئیں اور کوسا نے میں ڈیرے ڈال دیے میں نے بہت آرزو منت کی مگر انہوں نے ایک نہ سنی کسی نے پاگل سے پوچھا گاؤں کیوں جلایا اس نے کہا خوب یاد دلایا اب جلاتا ہوں راؤ جی پھر اب کیا کرنا چاہیے کسے بھیجوں ایشور داس مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو انہیں جا کر منائے وہ بھی آسا جی کے ہوتے راؤ جی پر آسا جی تو مجھ سے گھر جانے کی چھٹی لے کر گئے تھے ایشور داس بس اسی میں کچھ چال ہوئی راؤ جی چال کیسی ایشور داس کوئی خاص بات نہیں کہتے کہتے رک گئے کیونکہ خود بھی رشوت حجم کیے بیٹھے تھے راؤ جی تو کچھ سوچو کیا کرنا چاہیے ایشور داس فی الحال آشا جی کو حکم ملنا چاہیے کہ یہاں سے چلے جائیں پھر دیکھا جائے گا اتنے میں ہمایوں سندھ سے مارواڑ میں آیا اور آگرہ سے شیر شاہ کے دوت راؤ جی کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچے کہ ہمایوں کو پکڑنا ہرگز نہ جانے دینا اس کے بدلے میں گجرات فتح کر کے تمہیں دیا جائے گا یہ سن کر راؤ جی دودھا میں پڑ گئے یہ خبر ہمایوں نے بھی سنی ادھر نہ آیا اوپر ہی اوپر لوٹ گیا اس کے ساتھ کے لوگوں نے مارواڑ میں گوکشی کی تھی راؤ جی نے اس اپمان کا بدلہ لینے اور شیر شاہ کی نظروں میں وفادار بننے کی غرض سے اپنی فوج ہمایوں کے پیچھے روانہ کی مگر وہ بچ کر نکل گیا راجپوتوں کی بہادری شیر شاہ نے جب یہ سنا کہ ہمایوں صاف بچ کر نکل گیا ہے تو اسے شک ہوا کہ راؤ جی کی ضرور اس سے کوئی سانٹ کانٹ ہے بگڑ گیا اور فوراً مارواڑ پر چٹ دوڑا راؤ جی اجمیر جانے کو پہلے سے ہی تیار تھے اب میڑتے کا راستہ چھوڑ کر جیتارن کے راستے سے چلے پور کے فوجدار نے راؤ جی کے حکم سے کوسانہ میں جا کر رانی اما دہی کے جلوس کا انتظام میڑتے کے حاکم سے لے لیا میڑتے کے حاکم اور آسا جی دونوں نے رخصت ہوتے وقت رانی کی سرکار سے خلت پائی حاکم میڑتے کو گیا آسا جی جیسلمیر سے دھارے راؤ جی نے نادر شاہی حکم دے دیا کہ تم آج سے ہمارے راج میں نہ رہنا جب راؤ جی اجمیر پہنچے تو شیر شاہ نے سنا کہ ان کے پاس اسی ہزار سوار ہے سنتے ہی سناٹے میں آ گیا گیا ہیا چھوٹ آگے قدم نہ اٹھے مگر بیرم جی میڑتے نے کہا آپ چلیں تو صحیح میں راو جی کو دم کے دم بھگائے دیتا ہوں ہندوؤں میں انبن اور پھوٹ نے ہمیشہ ملک ویران کیے ہیں اور گیروں سے ہمیشہ ہاریں دلائی ہیں یہ بیرم جی میڑتے کا سردار اور اس بہادر جیمل کا باپ تھا جس نے چتوڑ کے گھیرے میں اکبر کو ناکوں چنے تھے اور جس کے نام پر آج تک سارا گرو کرتا ہے راؤ جی نے اسے میڑتے سے نکال دیا تھا اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ شیر شاہ سے جا ملا تھا شیر شاہ کو بیرم جی کے کہنے کا یقین نہ ہوا وہ پھونک پھونک کر قدم دھرتا آگے کو چلا مگر جب اجمیر کے بہت قریب پہنچ گیا تو اس نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنی ہوشیاری دکھائیے بیرم نے کہا بہت خوب چنانچہ اس نے راؤ مالدیو جی کے سرداروں کے نام فارسی میں اس مجمون کے فرمان لکھے ہم آپ صاحبوں کے لگاتار تقاضوں سے مجبور ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں اب آپ لوگ اپنے وچن کے انوسار راؤ جی کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آئیں خرچ کے لیے فیروزیاں بھیجی جاتی ہیں اس کے بعد بہت سی ڈھالیں منگوا کر یہ فرمان ان کی گدیوں میں رکھ کر سی دیے اور جس ڈھال میں سردار کے نام کا فرمان تھا وہ اسی سردار کے پاس بیچنے کے لیے بھیجا اور بیچنے والے سے یہ کہہ دیا کہ وہ جس دام میں لیں دے آنا نفع نقصان کا خیال نہ کرنا پھر کئی فیروزیاں شیر شاہی خزانے سے لے کر کچھ تو آپ رکھ لیں باقی اپنے آدمیوں کے ہاتھ راؤ جی سے اردو بازار میں سجوا کر سستے داموں میں بکوا دی اس طرح راؤ جی کے سرداروں نے لڑائی کی ضرورت سے ڈھالیں سستی مہنگی خرید لی یہ کارروائی کرتے رات کو کر کے رات کو بیرم جی راؤ مالدیو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ نے مجھ سے میرا میڑتا چھین لیا اور بیکانیر کے راؤ جیستی کو مار ڈالا لہٰذا اگر ہم شیر شاہ سے مل جائیں تو یہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک بات ہوگی پر آپ کے سردار اس سے کیوں ملنے جائیں غالباً انہوں نے خوب رشوت لی ہے راؤ جی اجی مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں اس کا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس بیرم جی ثبوت کیوں نہیں اپنے سرداروں کی ڈھالیں دیکھیے ان کی گدیوں میں بادشاہ کے فرمان ہیں اس کے علاوہ لاکھوں فروزیاں بادشاہ سے لی گئی ہیں کیا بازار میں نب کی ہوں گی بیرم جی یہ پھلجڑی چھوڑ کر چلتا بنا پر راؤ جی پھیر میں پڑ گئے آدمی بھیج کر فیروزیوں کا پتہ چلایا تو وہ سب رئیسوں کے پاس نکلی ان سے پوچھا گیا تو جواب ملا کہ اپنے ہی آدمی بیچ گئے ہیں دوسرے دن جب وہ سردار مجرے کو آئے تو راؤ جی نے ان کے پاس نئی نئی ڈھالیں دیکھ کر کہا یہ کہاں سے آئی جواب ملا ویاپاریوں سے خریدی ہیں راؤ جی یہ دیکھنے کے بہانے سے سب ڈھا راؤ جی نے دیکھنے کے بہانے سے ساری ڈھالیں رکھ لیں دربار برخاست ہو جانے کے بعد انہوں نے انہیں چروا کر دیکھا تو وہی فرمان نکلے جس کا ذکر بیرم جی نے کیا تھا منشی بلوا کر پڑھوایا تو مجمون بھی وہی نکلا اب پکا یقین ہو گیا کہ سردار لوگ انہیں ضرور دگا دیں گے اس میں شک نہیں کہ بیرم جی کی چال کام کر گئی مگر اس کا کارن یہ نہیں تھا کہ چال خود اچھی تھی بلکہ اس لیے کہ راؤ جی کو اپنے سرداروں پر پہلے سے ہی کچھ سندے تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کل سرداروں کی ڈھالوں میں فرمان دیکھ کر فوراً تاڑ جاتے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا کہ سب سردار ڈھالوں میں ہی یہ فرمان چھپاتے کیا انہیں کوئی اور جگہ نہ ملتی تھی اور پھر سب کے سب نئی نئی ڈھالیں خریدتے یہ باریکیاں راؤ جی کی عقل میں نہ آئیں کمار رام سے تو پہلے ہی ناراض ہو رہے تھے اب سرداروں پر سے بھی اعتبار جاتا رہا اسی دم حکم دیا کہ فوج یہاں سے کوچ کرے اس حکم نے تمام فوج میں کھلبلی مچا دی پرزوش راجپوت اپنے اپنے ارمان نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے کوئی تلوار صاف کر رہا تھا کوئی تیر کمان پر ابھیاس کر رہا تھا کوئی وردی سنبھال رہا تھا ساری فوج میں دوسرے دن لڑنے کی خوشی پھیلی ہوئی تھی کہ یکایک راؤ جی کا یہ حکم نکلا سرداروں کو فوراً کھٹکا ہوا کہ راؤ جی ہم سے ناراض ہو گئے ورنہ جیتی جتائی لڑائی چھوڑ کر یوں کوچ کا حکم ہرگز نہ دیتے سب کے سب جمع ہو کر راؤ جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہماری طرف سے دل میں کسی طرح کی بدگمانی نہ رکھیے ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم لڑ کر جان دے دیں گے مگر میدان سے منہ نہیں موڑیں گے ہم شیر شاہ سوری سے ہرگز نہیں ملے ضرور آپ کو کسی نے دھوکھے میں ڈال دیا ہے پر راؤ جی کو یقین نہ آیا اور فوج کوچ کی تیاری کرنے لگی شیر شاہ نے دشمن کو یوں میدان سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر بیرم جی اور دوسرے سازشی سرداروں کی ہم... کے ہمت دلانے سے راؤ جی کا پیچھا کیا جب راؤ جی بابرا ضلع جیتارن کے پاس سمبل ندی سے اترے تو ان کے سورما سردار جیتا اور کونپا نے عرض کی یہاں تک تو زمین ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ آپ کی جیتی ہوئی تھی اور ہمارے قبضوں قبضے میں تھوڑے ہی دنوں سے تھی مگر اب یہاں سے آگے ہمارے پرکھوں کی جائیداد ہے ہم ایسے کپوت نہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے ملک کو یوں صحت چھوڑ کر چلے جائیں آپ جاتے ہیں خوشی سے جائیے ہم تو شیر شاہ سے یہیں جم کر لڑیں گے وہ بھی تو دیکھے کہ راجپوت زمین کے لیے کیسی بے دردی سے لڑ کر جان دیتے ہیں راؤ جی نے کہا یہاں لڑنا فضول ہے اب چلتے ہیں تو جودھ پور ہی پہنچ کر لڑیں گے مگر جیتا اور کوپا نے نہ مانا وہ اپنے دس ہزار جان پر کھیلنے والے بہادر راٹھوڑوں کو لے کر پلٹے اور بادشاہی فوج پر پل پڑے اور ایسا جی توڑ کر لڑے کہ بادشاہ سمجھا اب ہارا اب ہارا مگر دس ہزار راجپوت پچاس ہزار آدمیوں کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے ہاں انہوں نے اس راجپوتی دلیری کا نمونہ دکھایا جو فتح پور سیکری ہلدی گھاٹی چتوڑ گڑھ کے میدانوں میں بار بار ظاہر ہو چکی ہے اور اگرچہ سب کے سب کھیت رہے مگر اپنی بہادری کا سکہ بادشاہ کے دل پر جمع گئے شیر شاہ نے خدا کا دوہرا شکریہ ادا کیا اور سرداروں سے کہا بڑی خیریت ہوئی ورنہ مٹھی بھر باجرے کے لیے ہندوستان کی سلطنت ہاتھ سے گئی تھی دوسرے دن اس ہار کی خبر پا کر راؤ جی نے سیوا رام جی نے سیوانے کی طرف باغ موڑی کو لکھا کہ قلعے کی خوب تیاری کرو اور رانیوں کو ہمارے پاس بھیج دو روٹھی رانی کو بھی یہی پیغام دے دو قلعے دار نے حکم پاتے ہی سب رانیوں کو سیوا نے بھیج دیا جودھ پور سے پشچم میں تیس کوس کی دوری پر یہ جگہ ہے اور خود قلعہ درست کرنے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو بیٹھا جو راٹھوڑ سردار راؤ جی کی بدگمانی سے دکھی ہو کر الگ ہو گئے تھے اور کچھ وے جو جیتا اور کونپا کے ساتھیوں میں سے بچ رہے تھے وہ سب مل کر کوسانے میں روٹھی رانی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس طرح رانی کے پاس جان پر کھیلنے والوں کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی رانی نے باوجود قلعے دار کے لگاتار تقاضوں کے کوسانے سے کوچ نہیں کیا شیر شاہ خود تو نہ آیا مگر اس نے اپنے سردار خواص خاں کو پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ جودھ پور فتح کرنے کے لیے بھیجا اس نے آ کر قلعہ گھیر لیا قلعے دار اس سے کئی دن تک لڑا مگر جب قلعے کا سب پانی خرچ ہو چکا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور ایک گھماسان لڑائی لڑ کر مارا گیا قلعے پر خواص خاں کا قبضہ ہو گیا اس طرح راؤ جی کی بدگمانی اور بزدلی نے دشمنوں کے ہاتھ میں زبردستی فتح کا جھنڈا دے دیا جیتا اور کوپا کے مارے جانے کے بعد بھی راؤ جی کے پاس ستر ہزار سپاہی تھے اگر بجائے سیوانے کے وہ پور جاتے اور ساری طاقت سے مقابلہ کرتے تو یقیناً بادشاہ کی ہار ہوتی کنتو یہ نوبت آ گئی کہ پانچ ہزار آدمیوں نے پور کو گھیرا ڈال کر جیت لیا راجپوت نے جہاں اسیم ویرتا دکھائی ہے وہیں بہت بار رننیتی کے اپنے اجان کا ثبوت بھی دیا ہے خواص خان نے قلعے پر اپنا قبضہ جما کر فوج کا ایک حصہ بیکانیر کو روانہ کیا کہ وہ راؤ جیستی کے لڑکے کلیان مل کو گدی پر بٹھا دے اسی طرح بیرم جی کے ساتھ بھی تھوڑی سی فوج میڑتا فتح کرنے کے لیے بھیج دی اتنے میں خواص خاں کو خبر ملی کہ راٹھوڑ کوسانے میں جمع ہو رہے ہیں وہ فوراً پہنچا اور روٹھی رانی سے کہلوایا کہ یا تو ہم سے لڑو یا جگہ خالی کر دو رانی نے جواب دیا کہ میں لڑنے کو تیار ہوں تیرا جب جی چاہے آ جانا میں عورت ہوں تو کیا مگر راجپوت کی بیٹی ہوں خواص خان نے اپنے سرداروں سے صلاح لی کہ اب کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ابھی تھوڑے سے راجپوتوں نے بادشاہ سے لڑ کر آفت مچا دی تھی ان کے ساتھ راجا بھی نہ تھا اگر وہ ہوتا تو نہیں معلوم کیا غضب ہوتا اب پھر انہی سے خامخواہ جھگڑا مول لینے کی کیا ضرورت ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہاں راجا نہیں ہے مگر رانی تو ہے اس کے سردار اپنی رانی کی عزت بچانے کے لیے جی توڑ لڑیں گے اور رانی خود بھی دبنے والی نظر نہیں آتی خواص خاں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر یہاں سے بنا لڑے چلا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ مرد ہو کر ایک عورت کے سامنے سے بھاگ گیا سرداروں نے جواب دیا کہ عورت سے نہ لڑنے میں اتنی ذلت نہیں جتنی کہ اس سے ہار جانے میں ہے آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ اس معاملے میں بادشاہ کی رائے رائے کی گزارش کی جائے بادشاہ اس وقت اجمیر میں تھا اور رانا ادے سنگھ پر چڑھائی کرنے کی فکر میں تھا خواص خاں کی عرضی پہنچتے ہی اس نے جواب دیا کہ اب ان بھیڑوں کے چھتوں کو نہ چھیڑو جو ملک قبضے میں آ گیا ہے اسی کو غنیمت سمجھو ہاں اگر خود لڑنے آئیں تو میدان سے نہ ہٹنا یہ جواب پا کر خواص خاں نے روٹھی رانی سے لڑائی کا ارادہ چھوڑ دیا ہاں اس کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ جہاں میرا لشکر پڑا ہے حکم ہو تو وہاں ایک گاؤں بسا کر چلا جاؤں تاکہ آپ کے ملک میں میرا بھی کچھ نشان رہ جائے رانی نے فرمایا نام نیکی سے رہتا ہے گاؤں بسانے سے نہیں اس وقت تو جودھ پور کا حاکم ہے اگر تو ریا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اسے آرام چین سے رکھے گا تو آپ تیری یادگار بنا دیں گے خواص خان نے گزارش کی خدا آپ کی زبان مبارک کریں میں جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤں وہی اچھا ہے پھر نہیں معلوم یہاں میرا رہنا ہو نہ ہو رانی نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کیا نقصان ہے اپنے دیش میں ایک اور گاؤں بڑھ جائے گا چنانچہ رانی نے خواص خاں کی درخواست منظور کر لی اور وہ نیک مرد خواص پور بسا کر سموت سولہ سو میں وہاں سے چلا گیا راؤ جی کا دیہانت سموت سولہ سو دو میں شیر شاہ اس دنیا سے سدھارا اس نے سلطنت کا بندوبست بڑی دھوم دھام سے کیا تھا اور اس کی نیا پریتا ہندوستان کے اتہاس میں ہمیشہ یاد کی جائے گی راجہ ٹوڈر مل اسی بادشاہ کے دربار میں پہلے نوکر تھا اور لگان کے وہ قانون جو اکبر کے نام سے جڑے ہوئے ہیں اسی بادشاہ کے تدبیر کے نتیجے ہیں شیر شاہ کی موت کی خبر پھیلتے ہی راؤ جی کے راجپوت ادھر ادھر سے خواص خاں پر حملہ کرنے لگے وہ بھی کچھ دنوں تک ان کا بڑی جمع مردی سے سامنا کرتا رہا کار جودھ پور کے بازار میں مارا گیا روٹھی رانی کی ہدایت سے اس نے جودھ پور والوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا اس لیے وہ لوگ اس کی لاش کو بڑی عزت سے پور لے گئے وہاں اس کا مقبرہ بنوایا اس کے نام کا گاؤں بسایا اور باغ لگوایا ایک اور یادگاری قبر جودھ پور میں بنوائی گئی دونوں جگہ اس کی قبر پر منتیں چڑھنے لگیں ہندو مسلمان دونوں آج تک وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں یہ سب اس کی نیکی کا پھل ہے جو بہت کم بادشاہوں کو میسر ہوا راؤ جی نے بھی سیوانے کے راستے کے افغانی تھانوں کو اٹھاتے ہوئے لڑتے بھیڑتے پور پہنچے اور پھر سے جودھ پور میں راٹھوڑوں کا راج ہوا اس کے ساتھ ہی خانگی جھگڑے بھی شروع ہوئے جس کا کارن جھالی رانی سروپ دے تھی راؤ جی کا بڑا بیٹا کمار رام رانی لاچھل لاچھلدے کچھواہی سے پیدا ہوا تھا وہ زیادہ تر روٹھی رانی کے پاس ہی رہا کرتا تھا اس سے چھوٹا رائے مل جھالی رانی ہیرا دے سے تھا اور ادے سنگھ اور چندر سین رانی سروپ دے سے تھے ہیرا دیئی اور سروپ دیئی دونوں چچیری بہنیں تھیں وہ اپنے اپنے بیٹوں کے فائدے کے خیال سے راؤ جی کو کمار رام کی طرف سے جھوٹھی سچی باتیں بنا بنا کر ومخ کیا کرتی تھیں رام بھی راؤ جی کو اپنی طرف سے کھنچا دیکھ کر کھینچا رہتا اور راج درباری راؤ جی کے سن کی سوبھاؤ اور کمزوری کو دیکھ کر رام کو بھڑکاتے رہتے مارواڑ کے امیر گھرانوں میں مردوں کے لیے داڑھی ترشوانے اور عورتوں کے لیے ہاتھی دانت کا چوڑا پہننے کے دو بڑی خوشی کے موقع ہیں ان اوسروں پر خوب محفلیں جمتی ہیں ہیں خوب دعوتیں کھلائی جاتی رام سموت سولہ سو چار میں سولہ برس کا ہو گیا اس کی تھوڑی تھوڑی داڑھی مونچھیں بھی نکل آئی داڑھی جب تک ٹھڈی کے اوپر بیچ میں سے نہیں تراشی جاتی اس وقت تک ہندو مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا جیسے ہندو اور مسلمانوں میں داڑھی کی ہی پہچان ہے رانی لاچھل دے نے اپنے بیٹے کمار رام کی داڑھی چھٹوانے کا سامان کر کے راؤ جی سے اس رسم کے ادا کرنے اور جشن منانے کی اجازت مانگی انہوں نے منظور کر لیا مگر چونکہ جودھ پور میں بہت گرمی تھی اس لیے رام کا پرست ہوا کہ منڈور میں جا کر خوشیاں منائی جائے منڈور مارواڑ کی پرانی راجدھانی ہے اور جودھ پور سے تین کوس اتر میں ایک پہاڑی کے نیچے بسا ہوا ہے یہ دلکش باغوں اور نظاروں سے بھرا ہوا ہے اس بہانے سے وہ مندور چلا آیا اور یہاں اپنے دوستوں اور سہیوگیوں اور اپنا بھید جاننے والوں کو جمع کر کے بولا راؤ جی اب بڈھے ہو گئے ہیں ان کی بد انتظامی سے ملک میں جھگڑے مچے ہوئے ہیں اپنے دوست لوگ روز بروز دشمنوں سے ملنے جاتے ملتے جاتے ہیں لہٰذا آج یہاں سے چلتے ہی انہیں پکڑ لو اور قید کر دو تاکہ ملک میں امن چین ہو جائے یہاں تک یہ صلاح ہوتی رہی کہ ادھر راؤ جی کو بھی اس کی خبر لگ گئی انہوں نے جھٹ پٹ کچھواہی رانی لاچھل دیہی کی ڈیوڑھی پر پالکی بھجوا دی اور کہلایا کہ ابھی قلعے سے نیچے آ جاؤ رانی نے پوچھا میری خطا جواب ملا کہ تیرا بیٹا تجھ سے بتلا دے گا رانی کو اسی دم قلعہ چھوڑنا پڑا شام کو رام بھی گھمنڈ کے نشے میں جھومتا ہوا آیا اور قلعے میں جانے لگا تو قلعے دار نے کہا آپ کو اندر جانے کا حکم نہیں ہے رام نے کہا جا کر راؤ جی سے ذرا پوچھو تو میں نے کیا خطا کی ہے انہوں نے جواب دیا تم کپوت ہو اور قلعے میں رہنے کے قابل نہیں بہتر ہے کہ تم گنڈوز چلے جاؤ وہی تمہارے لیے سارے انتظام کر دیے جائیں گے مجبوراً رام اپنی ماں کے ساتھ گنڈوز چلا گیا جھالی رانیوں نے جب یہ کام اپنی مرضی کے مطابق کرا لیا تو اب روٹھی رانی کے پیچھے پڑی کہ کسی طرح یہ سل چھاتی پر سے سرک جاتی تو پھر کسی بات کا کھٹکا نہ رہتا ہمارے ہاتھ میں راؤ جی ہیں ہی جو چاہتے کرتے چنانچہ راؤ جی کے کان بھرنے لگی کہ روٹھی رانی ہی کے اشارے سے رام ایسا آگیا دروہی اور فسادی ہو گیا ہے رانیوں کے اشارے سے اور لوگوں نے بھی روٹھی رانی کی شکایت کی یہاں تک کہ راؤ جی نے اسے بھی گونڈوز بھیج دیا اب کی بار پتی کی آگیا اس نے بڑے شوق سے مانی کیونکہ کچھواہی رانی اور کمار رام سے اسے بہت سنے ہو گیا تھا اس کے علاوہ وہ راؤ جی کو اتنی پریشانیوں میں پھنسا دیکھ کر انہیں تنگ کرنا ٹھیک نہ سمجھتی تھی جس دن اس کے گونڈو جانے کی خبر رنواس میں پہنچی اس کی سوتوں کے گھر گھی کے چراغ جلے کمار رام کی شادی رانا ادے سنگھ کی لڑکی سے ہوئی تھی گونڈوج میں اپنا نباہ نہ دیکھ کر وہ ادے پور چلا گیا رانا نے اس کا بڑا سواگت ستکار کیا اور موزہ کلیوا اس کے رہنے کو دے دیا جو مارواڑ سے بہت ہی نزدیک ہے تھوڑے دنوں میں رام اپنی ماں اور امادے دونوں کو اسی جگہ لے گیا اس طرح جھالی رانیوں کی آنکھ کا کانٹا نکل گیا راؤ جی بھی باہری اور بھیتری جھنجھٹوں سے فرصت پا کر دیش جیتنے میں لگ گئے اور بہت سے کھوئے ہوئے علاقے پھر سے لیے بلکہ کئی نئی نئے علاقے بھی فتح کیے مگر ان فتحوں کا سلسلہ بہت جلد ٹوٹ گیا اکبر کے تخت پر آنے اور زور پکڑنے سے راؤ جی کو اپنی ہی پگڑی سنبھالنی مشکل ہو گئی دھیرے دھیرے کتنے ہی علاقے ہاتھ سے نکل گئے جوان بادشاہ کی جوشیلی چڑھائیوں کا بوڑھا راؤ کیا سامنا کرتا اس کی زندگی کے دن بھی پورے ہو گئے تھے آخر سموت سولہ سو انیس میں کارتک مہینے میں راؤ مالدیو نے بڑی کامیابی سے راج کرنے کے بعد سورگ کی راہ لی روٹھی رانی کا ستی ہونا رانیاں ستی ہونے کی تیاریاں کرنے لگیں جھالا رانی کو اس کے بیٹے چندر سین نے ستی ہونے سے روک لیا اور کہا کہ دو چار دن میں جب سردار باہر آ جائیں گے ان سے میری مدد کا وعدہ کرا کے تب ستی ہونا جھالی رانی نے چندر سین کو باوجود ادے سنگھ ادے سنگھ سے چھوٹے ہونے پر بھی راؤ جی سے کہہ سن کر اترادھیکاری بنوا دیا تھا رانی ہیرا دئی نے بھی سمجھایا تھا کہ چندر سین کو اس طرح چھوڑ کر ستی ہونے میں بہت نقصان ہوگا آخر رانی سروپ دئی ٹھہر گئی اس وقت ستی نہ ہوئی دوسری رانیاں خواصیں رکھیلیاں جو گنتی میں اکیس تھیں راؤ جی کی لاش کے ساتھ جل مری راؤ جی کے مرنے کی خبر بہت جلد سارے دیش میں پھیل گئی ان کے بڑے بڑے سردار اپنے سر منڈوا کر جودھ پور میں آنے لگے رانی سروپ دی نے مرتیو کے پانچویں دن سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ راؤ جی نے میرے بیٹے چندر سین کو اپنے ہاتھ سے اترادھیکاری بنایا تھا اب میں آپ کے ہاتھوں میں یہ فیصلہ چھوڑ کر ستی ہوتی ہوں سرداروں نے ایک سور میں کہا چندر سین ہمارے راو ہیں اور ہم ان کے چاکر اس جھمیلے میں اور کئی دن کی دیری ہو گئی رانی روز ستی ہونے کی تیاریاں کرتی مگر ایک نہ ایک ایسا کارن پیدا ہو جاتا کہ جس سے اسے رکنا پڑتا آخر اسے غصہ آ گیا اور بیٹے سے جھلانا کر بولی تو نے اپنے راج کے لیے مجھے راؤ جی کے ساتھ جانے سے روک لیا اور ابھی تک تو اپنے سوارتھ کی دھن میں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے مگر جس راج کے لیے تو نے میرا دھرم توڑا اس راج سے تو یا تیری اولاد کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گی یہ شاپ دے کر رانی سروپ دیئی نے چتا بنوائی اور راؤ جی کی پگڑی کے ساتھ ستی ہو گئی دوسری پگڑی یعنی جب کوئی راجا مر جاتا تھا تو ناظر اس کی پگڑی لے کر رنواس میں جاتا تھا ستی ہونے والی رانی اس پگڑی کو ہاتھ میں لیتی تھی اور دوسری رانیاں بھی اسی کے ساتھ ستی ہو جاتی تھی جو رانی کہیں دور ہوتی تھی اس کے پاس بھی ایک پگڑی روانہ کر دی جاتی تھی دوسری پگڑی مرتیو کے تیسرے ہی دن کلیوا میں پہنچی جہاں کچھواہی رانی اور روما دی کمار رام کے ساتھ رہتی تھی اس پگڑی کو دیکھتے ہی روٹھی رانی نے اسی وقت اپنی ٹیک چھوڑ دی اس کا سارا گھمنڈ دور ہو گیا رو کر کہنے لگی اب کس سے روٹھوں گی جس سے روٹتی تھی اب وہی نہ رہا تو جی کر کیا کروں گی اس نے میرا مان رکھ لیا اس نے میرا گھمنڈ نبھا دیا اب میں کس کے لیے جیوں میری چتا ابھی بنواؤ میں راؤ جی کا ساتھ نہ چھوڑوں گی ادھر لاچھل دیئی بھی ستی ہونے کی تیاریاں کرنے لگی مگر اس کا بیٹا رام اپنے باپ کا اترادھکاری بننے کی دھن میں ماں کے ستی ہونے تک نہ ٹھہرا ادے پور چل دیا اس کی یہ جلد بازی اور بے ادبی ماں کو بہت بری لگی افسوس سے ہاتھ مل کر بولی رام تیرے لیے ہمیں جودھ پور چھوڑ کر یہاں دن کاٹنے پڑے اور تو ہمیں اس طرح چھوڑ کر بھاگا جاتا ہے جا اگر میری زبان میں کچھ اثر ہے تو تجھے کبھی مارواڑ میں رہنا نصیب نہ ہوگا تو یا تیری اولاد کبھی مارواڑ کا راج نہ کرے گی ہمیشہ دوسرے ملکوں کی خاک چھانتی پھرے گی چتا تیار ہوتے ہی یہ خبر دور دور تک پھیل گئی کہ روٹھی رانی بھی راؤ جی کی پگڑی کے ساتھ ستی ہوتی ہے چار چار پانچ پانچ کوس کے لوگ اس ستی کا درشن کرنے کے لیے دوڑے سب ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے ستی ماتا تو دھنیہ ہے سچی ستی اس کلیگ میں تو ہی ہے دھنیہ ہے تجھ کو اور تیرے ماں باپ کو اس دیش مارواڑ کو جسے تو ستی ہو کر پوتر کر رہی ہے لاچھل دی تجھے بھی دھنیہ ہے تم دونوں ستتو کی دیویاں ہو تمہیں ہمارا پرنام ہے چتا تیار ہو گئی باجے بجنے لگے دونوں رانیاں یا دونوں دیویاں گھوڑوں پر سوار ہو کر بازاروں سے نکلیں ٹھٹ کے ٹھٹ لوگ دیکھنے کو پھٹے پڑتے تھے روپے زیور اور جواہرات لٹائے جا رہے تھے چتا پر پہنچ کر دونوں آمنے سامنے بیٹھیں اور پتی کی پگڑی بیچ میں رکھ لی آنکھ دینے والا کوئی نہ تھا سب لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے مارے ادب کے کسی کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی روٹھی رانی کا چہرہ چاند سا چمک رہا تھا یک کمار رام کی بے عزتی کا خیال آتے ہی سرخ ہو گیا اس نے دھدکتے ہوئے دل سے نازک زبان کو جھلساتے ہوئے شبد نکالے میں تو اپنے پتی سے روٹ کر آئی سو آئی پر کوئی دوسری استری اس طرح سوت کے بیٹے کا ساتھ کبھی نہ دے لاچھل دے اس کا یہ تیج دیکھ کر ڈری کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی کڑا شاپ نہ دے دے خود بیچ میں بول اٹھی تاکہ روٹھی رانی خاموش ہو جائے بائی جی اس کپوت نے سگی ماں کا تو کچھ خیال نہ کیا اور کیا کرتا وہ ذرا دیر ٹھہر جاتا تو ہمیں راؤ جی کے ساتھ جانے میں اتنی دیر نہ ہوتی اس کو روکتا کون تھا آنکھ دے جاتا تو چلا جاتا پتی کا پیارا نام سن کر روما دے کو جوش آ گیا پتی کی سچی محبت سچا پریم اس پر چھا گیا اس وقت اس کی نگاہ جس پر پڑتی تھی متوالا ہوا جاتا تھا کسی نے خوب کہا نین چھکے بینا چھکے چھکے ادھر مسکائے چھکی درشٹی جا پر پڑے روم روم چھک جائے یعنی آنکھیں باتیں اور مسکرانے والے ہونٹ سب نشے میں مست ہیں اور مست نگاہیں جس پر پڑتی ہیں اس کا رواں رواں مست ہو جاتا ہے پھر روٹھی رانی نے ذرا سنبھل کر کہا دیکھو یہاں کوئی اور راٹھوڑ تو نہیں سنوگ سے جیت مالوت نام کا ایک کنگال راٹھوڑ ملا وہ ڈرتا ڈرتا آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا ستی ماتا مجھ پر دیا کیجیے میں تو بھوک سے تنگ ہو کر مارواڑ چھوڑ آیا ہوں اور میواڑ میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتا ہوں میں چتا کو آنکھ دینے کے قابل نہیں اما دیوی نے کہا ٹھاکر ڈرو مت اسنان کر کے چتا میں آنکھ دے دو تم راٹھوڑ ونش کے ہو اس لیے تمہیں بلایا ہے اس نے پھر عرض کی ستی ماتا آنکھ تو میں دے دوں گا پر ماتمی فرش بچھا کر بارہ دن کہاں بیٹھوں گا میرا تو گھر بھی اتنا بڑا نہیں کہ جودھ پور کی رانی کا داہ کر کے اس میں ماتم کر سکوں میں تو پیڑوں کے تلے تاروں کی چھاں میں رات کاٹتا ہوں اما دے نے یہ سن کر منشی کو اشارہ کیا اس نے اسی دم رانا جی کے نام ستیوں کی طرف سے خط لکھا کہ رام ہم کو بغیر ستی کیے چلا گیا ہے اب یہ کلیوا گاؤں اس سے چھین کر جیت مالوت راٹھوڑ کو دے دیں اس طرح ستی نے دس ہزار کا گاؤں اس راٹھوڑ غریب کو دلا دیا جیت مالوت نے چٹھی ہاتھ میں لی اور فوراً نہا دھو کر چتا میں آگ دے دی دم کے دم میں وہاں راکھ کی ایک ڈھیری کے سوا کوئی نشان باقی نہ رہا گھڑی دو گھڑی میں ہوا نے راکھ کے ذروں کو ادھر ادھر بکھیر کر اور بھی قصہ تمام کر دیا تا سہر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے او بادے صبا یادگاری رون کے محفل تھی پروانے کی خاک مگر خاک نہ رہی تو کیا روٹھی رانی کا نام ابھی تک چلا آتا ہے لوگ ابھی تک اس کے نام کا ادب کرتے ہیں اس طرح شادی کے ستائیس برس بعد اما دے کا مان ٹوٹا اور مان کے ساتھ زندگی کا پیالہ بھی ٹوٹ گیا امادے بھٹیانی تجھے دھنیہ ہے جب تک تو زندہ رہی تو نے اپنی آن نباہی اور مری تو بھی آن کے ساتھ مری تو ویمان پر چڑھ جا فرشتے ہاتھ میں پھول لیے تیرے انتظار میں کھڑے ہیں کہ تجھے دیکھیں اور پھولوں کی برکھا کریں اے پوتر دیوی جا ستتو تجھ پر نیوچھاور ہونے کو تیار ہے اور تیرا پیارا پتی جس کے نام پر تو نے جان دی آنکھیں بچھائے تیری پرتیشا کر رہا ہے امادے بھٹانی کے ستی ہونے کی خبر جب جودھ پور پہنچی تو لوگ دھنیہ دھنیہ کرنے لگے قائم رہے وہ بھاٹی ونش جس میں ایسی ایسی راج کماریاں پیدا ہوتی ہیں پتی سے روٹنے پر بھی جن کے ستتو کی چادر پر کبھی کوئی دھبا نہیں لگتا جس سے روٹتی ہیں اسی کے قدموں پر اپنا سر نچھاور کر دیتی ہیں ایسا روٹنا کہیں کسی نے دیکھا ہے راؤ جی کے دیہانت کے بارہویں دن جیت مالوت کے لیے جوھ پور سے پگڑی آئی اس نے سب کریا کرم کر کے پگڑی باندھی پھر ادے پور جا کر وہ چٹھی رانا ادے سنگھ کو دے دی انہوں نے چٹھی پڑھ کر آدر پوروک اسے سر پر رکھ لیا اور کلیوا کا پٹا اس کے نام لکھ دیا اس نے لوٹ کر اس گاؤں پر اپنا قبضہ کر لیا جہاں روٹھی رانی ستی ہوئی تھی وہاں ایک پکی چھتری بنوا دی جس کا نشان ابھی تک موجود ہے روٹھی رانی کی سفارش سے جس طرح جیت مالوت کو کلیوا مل گیا اسی طرح اس کی بدوا بھی بے اثر نہ ہوئی کمار رام کو جودھپور کی گدی پر بیٹھنا کبھی نصیب نہ ہوا ادے سنگھ اور اکبر کے سملت پریتن بھی اسے وہاں کا راج نہ دلانے میں ناکام رہ راج دلانے میں ناکام رہے اسی ناکامی سے وہ کچھ دنوں دیش نکالے کی مصیبتیں جھیل کر آخرکار مر گیا اور اپنے ارمان اپنے ساتھ لیتا گیا اس کے پوتے کیشو داس کو جو اکبر اور جہانگیر کے تذکروں میں کیشو مارو کے نام سے مشہور ہے مالوا میں ایک چھوٹی سی جاگیر ملی تھی جس کا نام امجھیرا تھا مگر سن اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے غدر میں یہ بھی ضبط ہو گئی جھالی رانی سروپ دے کی بدوا بھی آخر کار رنگ لائی اس وقت تو چندر سین جودھ پور کا راؤ ہو گیا مگر بعد میں جب اکبر نے راؤ مالدیو کے مرنے کی خبر پا کر مارواڑ پر فوجیں بھیجیں تو کمار رام رائے مل اور ادے سنگھ تینوں راجکمار شاہی فوج سے آ ملے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سموت سولہ سو باویس وکرمی میں چندر سین نے جودھ پور خالی کر دیا اکبر نے اس ملک کو سولہ برس اپنے ہاتھ میں رکھ کر سموت سولہ سو چالیس میں ادے سنگھ کے حوالے کر دیا اس کی سنتانیں اب تک جودھ پور میں راج کرتی ہیں چندر سین کے پوتے کرم سین کو جہانگیر نے اجمیر کے علاقے میں بھنائے کا پرگنا دیا تھا اس کی اولاد اب تک وہاں ہے اس طرح روٹھی ران روٹھی رانی کی کہانی پوری ہوئی وہ نہیں ہے مگر اس کا نام آج ساڑھے تین سو سال گزر جانے کے بعد بھی جیوں کا تیوں بنا ہوا ہے مارواڑ کے کوشوروں نے کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے وہ اتنا پر اثر اور پر درد ہے کہ اسے پڑھ کر آج بھی رونا آ جاتا ہے اور دل امڑ آتا ہے اگرچہ اس وقت ستی ہونے کی رسم نہیں ہے مگر ان کوتاؤں اور گیتوں کو پڑھ کر اس سمے کا کرم درشیہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے آسا جی چارن جس نے ایک دوہا پڑھ کر روما دے کو ہمیشہ کے لیے پتی سے الگ کر دیا تھا اس وقت ایک موجے میں بھاریلی اور باگھا کے ساتھ رہتا تھا جب اس نے روٹھی رانی کے ستی ہونے کی خبر پائی تو بولا اے دئی تجھے دھنیہ ہے تو نے کہا تھا کہ جب آخری دم تک میرا یہ مان رہ جائے تب تعریف کرنا جیسا تو نے کہا تھا کر دکھایا تیرے ساہس اور تیرے سوابھیمان کو بار بار دھنیہ ہیں آسا جی نے اسی وقت چودہ بندوں کی ایک کوتا لکھی اور اس کی نقلیں سارے راج پتانے میں بھجوائیں کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہارے بات تک زندہ رہا تو تمہارے نام کو امر بنا کر جاؤں گا بات کے پکے نے اپنے وعدے کو پورا کیا یہ پد آج تک مارواڑ کے بچے بچے کی زبان پر ہے اور جب تک ان پدوں کو پڑھنے والے باقی رہیں گے روٹھی رانی کا نام روشن رہے گا